ہر وقت میں بندے کو ایک ہی خیال رہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اپنے مالک کے سامنے جانا ہے اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے جب اس کے یہاں جاؤں گا کیا جواب دوں گا اگر میں اس کا نافرمان ہوں گا منیب اس کو کہتے ہیں ہر وقت میں توجہ اللہ کی طرف ہر وقت میں توجہ اللہ کی طرف اس میں منیب بندے کے لیے بڑی نشانی ہے جو اوپر مضمون بیان ہوا اس پر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف ہر وقت میں رجوع کر سکتا ہے لیکن کچھ جھنجھٹ ہیں زندگی کے جو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس کا کیا کرے کوئی کاروباری آدمی ہے بغیر کاروبار کے کام نہیں چلتا ہے کوئی افسر آدمی ہے کوئی ملازم آدمی ہے بغیر اس کے کام نہیں چلتا ہے لیکن جب اس کاروبار میں پھنستا ہے اپنے سروس میں پھنستا ہے پھر مالک الملک کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے مالک الملک یہی چاہتا ہے کہ بندہ کام بھی کرے بیکار بٹھانا نہیں چاہتا ہے لیکن دست بکار دل و یار ہاتھ ہمیشہ کام کی طرف ہو دل اپنے مالک کی طرف ہو اور ہر وقت میں کپ کپاتا رہے میرے ہاتھ کو ایسا کام نہ کر دے جس کے لیے مجھے کل قیامت کو جواب دینا مشکل ہو جائے اس کے لیے پروردگار نے مثال پیش کی تم کتنے مصروف ہو سکتے ہو یہ دیکھو حضرت داؤود علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل جیسی ضدی قوم کا ان کو امام بنایا گیا قائد بنایا گیا بادشاہ بنایا گیا اور وہ خود بادشاہ ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام جو رعایا نے کرنے ہوتے ہیں وہ کام بھی ان کو دیے گئے ہیں کہ آپ کرو فوجیوں کے لیے زرہ بنانی ہے یہ کام تو فیکٹری کے تھے لیکن یہ بھی حضرت داؤد خود کر رہے ہیں گھر کے کام خود کر رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے گھر کا نظام انشاءاللہ شاء اللہ سلسعت میں آئے گا یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر وقت میں میرے گھر میں ایک آدمی عبادت میں ہونا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی گھر عبادت سے خالی نہ ہو اور پھر اپنے لیے ایک حصہ مقرر کر کے رکھا ہے رات کا کہ اتنے پورے حصے میں میں عبادت میں رہوں گا ایک لمحہ بھی گھر عبادت سے خالی نہ ہو سارے کام ہو رہے ہیں مملکت بھی چل رہی ہے عبادت بھی ہو رہی ہے تو جو ہر وقت میں اللہ کی طرف ان سے بڑھ کر کے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مصروف زندگی دی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے کو اور خود اللہ سے دعا مانگی کہ ایسی بادشاہی دے کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب ہی نہ ہو اللہ نے فرمایا چل میری بادشاہی تیری بادشاہی کس پر انسانوں پر بادشاہی جنوں پر بادشاہی حیوانوں پر بادشاہی پرندوں پر بادشاہی چرندوں پر بادشاہی ہوا کے اوپر بادشاہی پڑھ چکے ہم پیچھے اب وہ بادشاہ جو صرف انسانوں کا بادشاہ ہو وہ کتنا مصروف ہوتا ہے تو جس کو جنوں کو بھی دیکھنا ہے پرندوں کو بھی دیکھنا ہے چرندوں کو بھی دیکھنا ہے ایک ایک چیز ضرورت کا مسئلہ بھی ہے آپس میں ان کے فتنے اور ان کے پنگے اور ان کے جھگڑے بھی ہیں وہ سارے نمٹانے ہیں اور قاضی القضات بھی خود ہیں خود فیصلہ کرنا ہے مملکت بھی خود چلانی ہے کمانڈر ان چیف بھی خود ہیں ہیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی خود ہیں سارے کام خود کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت بھی اتنی کرنی ہے کہ اس کی مثال آگے آ رہی ہے کہ جب عبادت کرنے کھڑے ہوتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ پانچ چھ مہینے تک یہ نہیں کسی سے بات کریں گے اتنی لمبی چوڑی عبادت کرتے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ دل اللہ کی طرف دست بکار دل بیا دل کام دل اللہ کی طرف اور ہاتھ کام کی طرف یہ مثال پیش کی جا رہی ہے دو بندوں کی منیب تھے یہ کیسا ہوتا ہے منیب کا ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے دو بندے ولطندہ طینا مِنَّا فَضْلًا اور یقیناً ہم نے حضرت داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا فضیلت عطا فرمائی خاص کرم عطا فرمایا حکومت بھی ملی نبوت بھی ملی یا جبال بالو اب وی اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ کرامت ان کو نصیب ہوئی ہے کہ جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی کریں گے آپ ضرور کی تلاوت کریں گے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو حکم دیتا یا جی بالو اب وی اب و اب اس کے معنی لوٹانا واپس کرنا آبا یعوبو خود لوٹنا اب واب کو لوٹانا واپس کرنا یا جبالو اوبی بھی ایرجعی اے پہاڑوں واپس کرو تم ان کے ساتھ کس کو واپس کرو دوسری جگہ آ چکا ہے کہ جب وہ تلاوت کرے تو تم بھی کرو جب وہ تسبیح پڑھے تو تم بھی پڑھو وہی اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا وَأَمَرْنَا امر هَذَا اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ یا جبالو کے مقام پر افس کر لیجئے منادا منصوب وقت اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم بھی یہی کام کرو اور وہ ہم دوسری جگہ تفصیل پڑھ چکے اور ایک جگہ آگے بھی آ رہی ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ کرنے لگتے ہیں کیا سما ہوگا جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور پرندے ان کے اوپر آ کر کے جھنڈ بنا کر سایہ کر لیتے ہیں اور وہ بھی ویسی تصویر کرنے لگتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ سدائے باز گشت تھی میں بتا چکا کہ وہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے اگر سدائے باز گشت ہو تو ادھر سے آپ کہیں اللہ ادھر پہاڑ سے بھی جواب آئے اللہ تو یہ تو کوئی بھی آدمی کر دے گا اس نظرت داود کی خصوصیت کیا ہے ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا ہم نے پرندوں کو حکم دیا تو حکم دینے کا مطلب نہیں ویسے ہی کر رہے تھے وَعَلَنَّا عَلَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے نرم کیا ان کے لیے لوہے کو اس پر بھی بعض لوگوں نے کہا کہ لوہے کو نرم کرنے کا مطلب کہ بس گرم کرتے تھے اور اس پر ہتھوڑا بچاتے تھے تو ہتھیار بنتے تھے تو یہ تو کتو لوہار بھی کر دے گا یہ کون سا کمال کام ہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نہیں لوہا واقع ان کے لیے نرم ہو گیا تو یہ کام بھی خود ہی کرو لوہے کے پہلے اس کی تاریں بناؤ اور تاروں کے پھر کندے بناؤ اور کندوں کو آپس میں جوڑو اور اس کی زرہیں بناؤ جس طرح آج بلڈ پروف جاگتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریاں تیار کرتی ہیں اس زمانے میں تلوار پروف تلوار کے وار سے بچنے کے لیے نیزے کے وار سے بچنے کے لیے زرہیں بنائی جاتی تھی اور زرہیں لوگ بناتے تھے صرف سینے کے سامنے اور بس کندھے پر اتنا حصہ فرمایا سابغات ایسی زرہیں بناؤ جو پورے جسم کو ڈھانپیں یہ زرہیں بنانے کا کام بھی خود کرنا ہے وہ علّا رح الحدیب اور ہم نے لوہے کو عمل سابغات اعمل سابغات کہ بنائیے آپ سابغات زرہیں یہ صفت ہے موصوف چھپا ہوا ہے ایسی زرہیں دروع سابغات ایسی زرہیں بناؤ جو پوری ہوں نیچے تک پورے جسم کو ڈھانپنے والی وقدر فی السرد اور ٹھیک اندازہ لگائیں کندے میں جب ایک کڑے کو دوسرے کڑے کے ساتھ چھوڑے وہ ایک تختہ نہیں ہوتا تھا جرہاں کیا آپ کو تو تختے میں آدمی ہلے گا کہتے وہ تاروں سے بنا جاتا تھا جس طرح ہمارے کرتے بنے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک کندے کو جوڑیے بیچ میں جگہ خالی نہ رہ جائے کہ نیزا نہ لگے یا ایک کندا بڑا اور ایک چھوٹا نہ ہو وقت اور ٹھیک اندازہ لگائیے پھر سردی کندے کے اندر وہ عمل اور نیک عمل کرو تم سب کے سب مل کر کے اللہ اکبر یہ کام بھی ہیں اور نیک عمل بھی انی بھی تعملون بصیر بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں ولسلیمان شہر غدوها شهر ورواحها شهر اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو پیچھے گزر چکا ہوا کو کیا وسخرنا لسلیمان الريح اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا میں نے عرض کیا تھا پیچھے کہ ہوا جب جمع آئے تو خیر کی ہوا اور واحد آئے تو یہ مصیبت کی ہوا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ہوا بھی تابع کر دی اب اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک جہاز بنایا تھا اس میں ایسے پنکھے رکھے تھے ایسے سوراخ رکھے تھے کہ پھر وہ اڑتا تھا وہ تو کوئی بھی مستری کر دے گا کمال یہ تھا کہ واقعتاً ہوا کو حکم دیتے تھے چل تو چلتی تھی اور فرماتے تھے رک تو رکتی تھی غدوہا شہر ان کے صبح کے وقت کا چلنا شہر ایک مہینے کا ہوتا تھا اب اصل بات نکل گئی سیر و غدوب بھی ہے شہروں و سیر و ہے شہروں صبح کو چلنا ایک مہینے کا اور شام کو چلنا ایک مہینے کا تھوڑی دیر جو صبح کو ان کا جہاز اڑتا تھا اتنا سفر کر دیتا تھا جتنا آدمی ایک مہینے میں کرے پیدل اور تھوڑی دیر شام کو اڑتا تھا تو اتنا چلتا تھا جتنا آدمی ایک مہینے میں پیدل سفر کرے وہ اصل نہ لو القطر اور بہا دیا تھا ہم نے ان کے لیے قطر تانبا عین کے معنی چشمہ تانبا کا ایک چشمہ بہا دیا تھا جب پرور کا انسان فرما بردار ہوتا ہے اس کے کام غیر سے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ بادشاہ بنے ہیں لیکن مالک الملک کے فرما بردار ہیں تانبے کی ضرورت ہے حکومت کو ہم نے ایک تانبے کا چشمہ بہا دیا وہ من الجنی اور جنوں میں سے کچھ یہ بھی اوپر جڑے گا اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں میں سے کچھ جنوں کو مسخر کر دیا تھا وہ کیا کرتے تھے میں یہ عمل ابھی نہیں دئی ہے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے ویز رب اپنے رب کے حکم سے دوڑ دوڑ کے کام کرتے رہتے تھے وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو کوئی ٹیڑا ہوتا تھا ان میں سے ان امرنا ہمارے حکم سے نُزِقْهُ مِنْ من عذاب السعیر تو ہم اس کو چکھاتے تھے جلانے والے بھڑکنے والے عذاب کا مزہ اگر کوئی جن ادھر ادھر ہوا اور کام کرنے میں ہی کی تو وہی اس کو سزا اور سزا بھی کس کی بھڑکنے والے عذاب کی بھڑکنے والے آگ کے عذاب کی بعض ٹیڑے دماغ والے یہاں بھی بولے کہنے لگے کہ جن تو پیدا ہی آگ سے ہوئے ہیں ان کو آگ کا کیسے عذاب ہوتا ہے جن تو پیدا ہی آگ سے ہوئے ہیں ایک تو تحقیقی جواب ہے کہ بھئی آگ وہ دنیا کی آگ سے پیدا ہو اور جہنم کی آگ تو اس سے ستر گنا زیادہ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو کون سی عذاب کا آگ کا مزہ چکھایا جاتا تھا اللہ جانتا ہے مگر اس کا ایک بہت اچھا جواب کہتے ہیں کسی دیہاتی نے دیا تھا کوئی اسی طرح کا دماغ خراب مولوی یہ بحث کر رہا تھا دیہاتی نے سن لیا یہ کیا بحث اس نے کہا مجھے بھی سناؤ اس نے کہا جب جن پیدا ہوئے ہیں آگ سے تو ان کو آگ سے کیا عذاب ہوگا آگ سے ان کو کوئی سزا ہی نہیں ہوگی اس نے اٹھایا مٹی کا ایک اتنا بڑا ڈلا اور مارا مولوی کے سر پہ مولوی بیچارے کو دماغ ٹھکانے آ گیا بالکل سینٹر میں اس نے کہا کیا ہوا آپ نے اتنے غصہ کیوں ہو گئے اس نے کہا تو کس سے پیدا ہوا کہا مٹی سے تو کہا مٹی سے مٹی کو تکلیف نہیں ہوتی آپ کو کیا پریشانی ہوئی بھائی آگ سے پیدا ہوا تو آگ سے کیوں نہیں تکلیف ہوگی جب انسان کو مٹی سے تکلیف ہوتی ہے یا ملون لہو ما یشا من محاریبا کام کرتے تھے وہ ان کے سامنے ما یشا جو بھی حضرت سلیمان ان کو کام چاہتے تھے دینا کیا کرتے تھے کام من محاریبا نمبر ایک محاریب بناتے تھے اور محاریب میں عرض کر چکا پیچھے محراب کی جمع اس کے اصلی معنی مورچہ بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور قلعوں کے مورچے بناتے تھے وہ تماسیلا اور بڑے بڑے ڈھانچے بناتے تھے اور ڈھانچے کے کیا مانا بعض لوگوں نے کہا کہ انسانی ڈھانچے بناتے تھے اور بعض نے کہا درختوں کے اور دوسری چیزوں کے ڈھانچے بناتے تھے اس لیے کہ انسانی یا حیوانی تصویر بنانا تو درست نہیں لیکن دوسرے حضرات نے ایک بات کہی اگرچہ اس بات کی بڑوں سے تائید نہیں ہے لیکن الفاظ اس کے متحمل ہیں جس طرح آج بڑے بڑے قلعوں کے پہلے نقشے بنتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس کا ایک سیمپل بنا کر تیار کرتے تھے این ممکن ہے وہ تماسیلہ اور ڈھانچے بناتے تھے وہ جفان اور وہ بڑے بڑے جفن بناتے تھے جفن کے معنی پیالے لیکن کیا پیالے تھے ان کے جفن کی جمع جفان لگن بناتے تھے ٹپ بناتے تھے کیسے ٹپ کل جوابی جیسا کہ تالاب ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کا تالاب نہیں پتا نہیں اسی زمانے کا وہ قدور واقعات اور دیگیں بناتے تھے راسیات جو چولہے کے اوپر جمی رہنے والی تھیں جس میں بیس لاکھ لوگوں کا کھانا پکے گا وہ کتنی بڑی دیگ ہوگی اللہ اکبر اور اس کے بعد اللہ کا حکم کیا تھا یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں آل شکرا اے داود کی اولاد شکر کرو شکر وہ کلیل میں نے عبادی شکور اور میرے بندوں میں سے بہت کم ہی شکر گزار ہیں یہ سارے کام تمہارے میں کر رہا ہوں مگر تمہارا دل میری طرف رہنا چاہیے ہر وقت میری طرف متوجہ فلما قضینا علی ہل وہ کتنا اللہ کا شکر کرتے تھے اور اللہ کی طرف کتنے متوجہ رہتے تھے اور کتنے اللہ کو یاد کرنے والے تھے اس کے لیے آگے ایک مثال پیش کی جا رہی لیکن پہلے وہ سمجھو آپ کو مثال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں لگے اور لاٹھی کو یہاں رکھا گردن کے نیچے اور کھڑے ہو گئے اپنے شیش محل میں شیشے کے محل میں جو باہر سے بالکل صاف نظر آ رہا ہے اس کا تصور ہمارے سامنے اور دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کام کی نگرانی کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے طور پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں اسی دوران فرشتے کو حکم ہوا کہ ان کی جان نکال دو جان نکال دی مگر ایک سال تک اسی طرح رہے لاٹھی کے سہارے اور جن کام کرتے رہے اب اوپر کی بات بھی یاد رکھیے کہ وہ اللہ کا شکر کرتے تھے بتانا کیا ہے اگر یہ زندگی میں پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو اگر زور کے وقت میں کھڑے ہوئے تھے اثر تک اگر گھر نہ آتے تو گھر سے شور نہ مچ جاتا بچے جاتے بھی ابھی تک سلمان علیہ السلام نہیں آئے اور اگر وہ ایک دن بھی رہتے اور روزانہ ایسا نہ کرتے ہوتے تو دوسرے دن گھر والے تلاش کرتے کہ حضرت آئی نہیں ابھی تک بڑی میاں کو کیا ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح اللہ کی باتیں کرتے تھے کہ کسی کو کوئی شک شبہ نہیں گزرا لگے ہیں عبادت میں مصروف لیکن جان بھی نکل چکی ہے اور اللہ کو اس جان کے نکال کر اس واقعے سے ایک اور طرف اشارہ کرنا وہ کیا ان کے زمانے میں جنات اور انسان ملے ہوئے رہتے تھے تو جن کیا کرتے ہیں وہ صرف ان میں اتنی طاقت ہے کہ تیز دوڑتے ہیں اب آپ نے دیکھا یار ہمارے گھر میں اس وقت میں کیا بن رہا ہے ایک سیکنڈ میں وہ آگے واپس کہتے ہیں یہ بن رہا ہے جناب تو لوگ اس بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے کہ جن غیر جانتے ہیں اور یہ بیوقوفی لوگوں میں آج بھی ہے بے شمار لوگ ناچنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس پر جن آیا ہے اور پھر آپ اس میں جھگڑے کہتے ہیں جن نے بتایا کہ یہ سارا پنگا اس نے کیا پڑوسی نے ارے جن کے باپ کو معلوم ہوا کہتا ہے جن نے غیب بتایا کہ دو مہینے کے بعد ایک ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اس کے باپ کو بھی معلوم ہے نہیں دو مہینے کے بعد ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اللہ نے انسانوں کے اس دماغ کو ٹھیک کرنا اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ جن غیب سے کچھ نہیں جانتا وہ تو صرف انسانوں کو لڑانے کے لیے بیوقوف بناتا رہتا ہے ایک تو آپ کے بھائی کو بہن کو ستاتا ہے اور اوپر سے آپ کو پھر لڑاتا ہے کبھی ادھر کی چیز ادھر کر دے گا ادھر کی ادھر کر دے گا کیا ہوا جو اس نے پڑوسی نے چوری کی اب بندے سوچتے ہیں یار جن نے بتایا وہ تو بڑا سچا ہے جن سچا ہے ابلیس کا بابا وہ سچ بولے گا اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے وہ تو بین الاقوامی جھوٹا تو جن لوگ سمجھتے تھے کہ غیب جانتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جان نکل گئی اور ایک سال تک تاریخی روایتوں کے مطابق جن دوڑ دوڑ کر کام کرتے رہے تاریخی روایتیں یا تفسیری روایتیں چلو ایک سال نہیں تو ایک لمبے عرصے تک ایک مہینے رکھو ایک مہینے تک دوڑ دوڑ کے کام کرتے رہے یہاں تک کہ نیچے سے دھیمک نکلی اور دھیمک نے اس لاٹھی کو کریدنا اور کھانا شروع کیا اور جب لاٹھی ٹوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش زمین پر آئی تو جنہوں نے کہا ہائے مصیبت بڑے میاں تو کب سے رخصت ہو گئے ہیں اور ہم یوں ہی دوڑ رہے ہیں ہائے بد قسمتی اللہ نے ہم کو بڑی طاقتیں دی اگر اللہ غیب کی طاقت بھی ہم کو دے دے دیتا تو ہم اس مصیبت میں کہاں مبتلا رہتے مگر غیب کی طاقت وہ کسی کو نہیں بتاتا ہے غیب کوئی نہیں جانتا مگر اب تو ایرے غیرے نتھو خیرے سارے غیب جانتے ہیں جو پجامہ اتار دے وہی غیب جاننے والا بس یہ تو پکا والی ہے جی یہ تو غیب جانتا ہے سارے کہتے ہیں جو بتایا جی ملنگ نے دس دیتا ہے کہ ملنگ نے فلما قضینا تو جب ہم نے فیصلہ کیا علیہ ان پر الموتا موت کا ما دل على موتی تو نہیں بتایا ان کی موت کے بارے میں الا دابت الارض مگر زمین کے کیڑے نے اکثر لوگوں نے یہ ترجمہ کیا لیکن محققین کہتے ہیں کہ عرض کے معنی کیڑا نہیں ہے یہاں عرض کے دوسرے معنی کریدنے ہیں کریدنے والے کیڑے نے اور وہ کون تھی دھیمک اور دھیمک نے اس کی لاٹھی کو چاٹا عرض کے معنی کیڑا اس نے وہ کیا کر رہا تھا کیڑا تاکلو کھا رہا تھا وہ من سا آتا ان کی لاٹھی کو نسا ین کے معنی چیزوں کو ہٹانا لاٹھی سے آدمی بھگاتا ہے ادھر ادھر چیزوں کو اس لیے من سا آتا ہوں ہٹانے کا آلہ لاٹھی کھا رہا تھا وہ لاٹھی کو فلما خرا تو جب وہ گرے زمین کے اوپر تبینت الجن جنو اب نیچے سے دھیمک نکلی دھیمک نے لاٹھی کو کھایا اور شیش محل ہے شیش محل میں دھیمک کتنے دن دن کے بعد نکلی ہوگی خود اندازہ لگا لو خرا وہ گرے زمین کے اوپر تبین جنو تب پتہ چلا جنوں کو معلوم ہوا جنوں کو اللہ کانو یعلمون الغیب ہائے افسوس الغیب اگر ہم جانتے ہوتے غیب کو ما لبیسو نٹ پڑے رہتے ہم فی العذاب المہین اس ذلت والے عذاب میں اور ذلت والا عذاب کیا تھا کہ ان کو مسجد اقصہ بنانے کے کام پر لگایا تھا دوڑو اور بچارے دوڑ دوڑ کے ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے کام کر رہے تھے کہ ابھی اٹھیں گے تو ایک ڈنڈا لگے گا لیکن ایک سال گزر گیا ان کو پتہ ہی نہیں کہ بڑی میں رخصت بھی ہو گئے لیکن لوگ ابھی بھی اس بے وقوفی میں مبتلا ہیں کہ جن غیر جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے بےچارے ان کے تو کالج اور یونیورسٹیاں بھی نہیں وہ تو وہ بھی آپ ہی کے آتے لقد ہے نقد مانبی العذاب المحین نہ ٹھہرے رہتے وہ اس ذلت والے عذاب میں آگے ایک دوسرا مسئلہ یہ تو ہو گیا وہ بندہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا اور وہ کون بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہوتا ہے فرمایا وہ وہ بندہ ہوتا ہے چار دن کے لیے اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے اب لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر نگر اللہ سے ڈر یار طاقت میرے پاس ہے دیکھ لوں گا میں قوم آج تو نوز بلّہ کیا کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور ہے کیا خدا دیکھ لیں گے جب ہوگا مقابلہ اللہ چار دن کے لیے پیسہ دے دیتا ہے یہ مست چار دن کی حکومت دی یہ مست ایسی بھی ایک قوم تھی عرب کی کون سی قوم تھی اس قوم کا نام تھا سبا اور یہ یمن میں رہتی تھی تفصیل تو نہیں عرض کی جاتی مختصر عرض کرتا ہوں اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی یہ ایمان والے لوگ تھے انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے بڑے بڑے ڈیم یہ ڈیم کا تصور ہزاروں سال پرانا ہے دیواریں بنائی اور اس میں وہ پانی برسات کا روک کر رکھتے تھے اس سے پورے ملک کو سیراب کرتے تھے چنانچہ اس سے اتنے پھل ہوئے اتنے فروٹ اور اتنی ان کی کھیتیاں کہ دنیا بھر میں یہ مشہور مالدار ہو گئے پھل زیادہ ہو جائے تو تب جب بکے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اللہ نے عجیب ان کے پھلوں کے بیچنے کا انتظام کیا چیزیں دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ساحل چاہیے سمندر چاہیے بندرگاہ چاہیے ان کے یہاں تو بندرگاہ تھی نہیں لیکن پروردگار نے ان کا مال سیریا تک پہنچانے کا انتظام کر دیا یمن سے شام تک لمبا علاقہ ہے لمبا عرصہ ہے لیکن اللہ نے ایسی ایک سڑک بنوا دی سڑکیں تو کچی تھی لیکن اس کے اوپر جگہ جگہ بستیاں جگہ جگہ بستیاں جگہ جگہ بستیاں تو راستے میں جو چوری اور ڈکیتی کا مار دھاڑ کا خطرہ تھا وہ ختم اور راستے میں جگہ جگہ ہوٹل بن گئی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں تو وہ راستے میں سامان اٹھا کر چلتے کھانے کا وہ بھی ختم اس طرح ان کی تجارت چلی اور کتنی تجارت لکھا ہے تاریخ میں کہ ان کے اونٹوں کے قافلے چلتے تھے علاچیاں لاد کر کے الاچی کتنی قیمتی چیز ہے اگلا اونٹ سیریا پہنچ جاتا تھا اور پچھلا اونٹ ابھی یمن میں ہوتا تھا اور وہاں سے پھر یہ دوسرے ملکوں میں بھیجتے تھے ساحل کے ذریعے سے اور بعض کہتے تھے کہ اتنے خوشبودار علاقہ اتنا مزیدار علاقہ کہ دوسرے علاقے کا کوئی بندہ آتا تھا میرے جیسا جوئیں پڑی ہوئی اس علاقے کی خوشبو سے جوئیں مر جاتی تھی ایک خاتون ٹوکرا سر پر رکھتی تھی اور ادھر سے ادھر چلتی رہتی تھی بال پھل توڑتے نہیں تھے بس جو اوپر سے گرتے رہتے تھے اسی سے ٹوکرا بھرتا تھا اور بار وہ لوڈ کرتی رہتی تھی یہ حال اللہ نے کی نیامکھ تھا ان کے ساتھ لیکن یہ تو ان کے دادا پر دادا تھے آگے جو صاحب زیادہ ہے محترم آئے وہ اکڑ گئے انہوں نے کہا نہ مال دولت مزے آ گئے نہ شکرے ہو گئے اللہ کے اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور کیسا عذاب آیا جب اللہ چاہتا ہے تو کس طرح عذاب آتا ہے پھر بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر چھوٹی سے کام کرتا ہے اللہ کس سے کام کرتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کرنی تھی مکڑی سے کام لیا ان کے ڈیمو کو گرانا ہے تو اس کے لیے کس سے کام لیا چھوٹا سا چوہا نکلا اس نے سوراخ کیے اور جگہ جگہ ڈیم میں سوراخ ہوئے اچانک تمام سوراخوں سے پانی نکلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی پانی رکا نہیں وہی سوراخ بڑے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اتنے بڑے ہوئے پورے ڈیم ٹوٹ گئے اور جب ڈیم ٹوٹے پورے ملک میں سیلاب اس کی وجہ سے پھر اکثر تو مر گئے کچھ بھاگے یہاں سے مختلف دنیا میں بکھر گئے نہ ہوں مزدک ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا انہی میں سے دو خاندان اوس اور حضرت ہیں جو وہاں سے بھاگے اور آگر کے مدینہ میں بسے اکا دکا لوگ ان کے بھاگ کر وہاں سے یہاں پہنچے اور ملک کے اندر جہاں باغ تھا جب سیلاب آیا تو سب کچھ بہ گیا اب اس باغ کی جگہ باقی کیا رہ گیا صرف جنگلی بیری کے درخت اور کچھ کانٹے بدبودار چھاؤ چھو کے درخت اس کے سوا کچھ نہیں فرمایا یہ ہم نے سزا دی ان کو اکڑ کی اور یہ سزا صبح و شام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن خاندانوں کو پروردگار نے نوازا جب وہ پھٹ گئے تو کیسی سزائیں ملی لقد کان السبعین یہ سارا کچھ کیوں ہوا کہ توجہ اللہ کی طرف نہیں رہی اپنی طاقت پر آ گئی اپنے مال پر دولت پر آ گئی ہائے ہائے اللہ حفاظت فرمائے اس کی لقد کان علی سبائن یقیناً قوم سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں آیتن ایک نشانی تھی جنتانی دو باغ تھے یمین و شمال دائیں بھی اور بائیں بھی بیچ میں کھیت دائیں بائیں دو باغ دو باغ پوری قوم کے تھے یعنی باغوں کا ایک سلسلہ چلا گیا جو کئی سو کلومیٹر تک چلا جاتا تھا کلو گلوبل رسم کم ان کو حکم دیا گیا کھاؤ اپنے رب کے روزی میں سے وش کرو لئے شکر کرو بل بتن پی بتن اور اب گن غفور فرمایا شہر ہے مزیدار پی پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بخشنے والا چھوٹی موٹی غلطی ہوگی وہ بخشے گا توبہ کرنا بڑے گناہوں میں شرک میں مبتلا نہیں ہونا اور جب گناہ ہوگا تو توبہ کرنا اور شہر مزیدار پاکیزہ ہوا میں ابھی عرض کر چکا کہ باہر کے لوگ آتے تھے جوئیں مر جاتے تھے جوں کو بدبو چاہیے بدبو تھی نہیں پورے شہر میں صرف الائچی کے باغ آئے ہائے انہوں نے ممو موڑ لیا فَارْسَلْنَا علیہ تو چھوڑا ہم نے ان کے اوپر سیل للحری عرم کا سیلاب چھوڑا عرم کیا تھا بعض کہتے ہیں یہ ڈیم کا نام تھا عرم نام کے ڈیم کو انہیں توڑا اور اس کا سیلاب ان پر چڑھ گیا اور بعض کہتے ہیں عرم کے معنی زوردار تو زوردار قسم کا سیلاب چھوڑا ان پر وَبَدَّلْنَاهُمْ اور پھر کیا ہوا یہ سارے باغ تباہ و برباد ہو گئے بدلناہم اور ہم نے ان کو بدلے میں دیا جنت ان کے دو باغوں کی جگہ جنتین دو دوسرے باغ مگر یہ کس کے باغ ہیں اب یہ ہیں کانٹوں کے باغ یہ ہیں جھاڑیوں کے باغ جنتین دو دوسرے باغ زواتی اکل خمت کڑوے کسیلے قسم کے میووں والے باغ اکل خمت خمت کے معنی کڑوے کسیلے کڑوے کسیلے بیکار قسم کے میووں والے باغ واسر و شیء من سدر قلیل اور ان کو جھاؤ دیئے یہ جھاؤ کیا ہے ہمارے علاقے میں جھاؤ نہیں ہوتا اس لیے ہم بھی نہیں سمجھے اس کو کوئی درخت ہے جو زیتون کے درخت کے پہلے میں جھاؤ سمجھا تھا ہمارے یہاں پوڑیوں کے اوپر ایک درخت ہوتا ہے مگر وہ تو بالکل موسم کا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ تھوڑا جھاؤ کہتے ہیں اردو میں اصل کہتے ہیں عربی میں اس پر وہ کہتے ہیں کچھ کالے کالے قسم کے پھل آتے ہیں بہت کڑوے قسم کے بہت وقت گزرتا ہے تو ذرا میٹھے ہوتے ہیں ورنہ کڑوے قسم کے اور اس کے پتوں سے بھی بدبو آتی ہے دور دور تک آدمی گزر نہیں سکتا ہے یہ جھاؤ کے درخت ہم نے دیے ان کو وشیم من قلیل اور تھوڑی سی ان کو بیری دی اور جو تھوڑی سی بیری کہا تو اسی کو مفسرین کہتے ہیں کہ جنگلی بیری ایک تو یہ بیر ہوتے ہیں ایک جنگلی بیری اتنے اتنے اس کے دانے ہوتے ہیں ذالک جزیناہم یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی بما کفر ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اپنے اپنے دلوں کی طرف جھانک کر دیکھو ہم سب کو اس مالک نے نعمتیں دی کہ ہم سے ناشکری تو نہیں ہو گئی اللہم احفظنا منہ ذالک جزیناہم یہ ہم نے سزا دی ان کو بما کفر ان کی ناشکری کی إِلَّا الْكَفُورِ اور نہیں وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ اور نہیں ہم جزا دیتے ہیں إِلَّا الْكَفُورِ مگر نہ شکرے کو نہیں سزا دیتے ہیں اسی کو سزا ملتی ہے نہ شکرے کو جو ہماری نعمتوں کا شکر نہیں کرتا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ یہ ابھی مضمون چل رہا ہے ایک تو ان کو اللہ نے باغ دیے اور میں نے کہا کہ باغ کو جو ہے نا برامد اور درامد کرنے کے لیے ایکسپورٹ اور پورٹ کرنے کے لیے اس کے لیے پروردگار نے ایک زبردست انتظام کیا وہ سڑک وجعلنا دئی اور بنائی ہم نے ان کے درمیان وہ القرى التي باركنا فيها اور ان بستیوں کے درمیان جن کے بیچ میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم پڑھ چکے کہ جب قرآن کہتا ہے برکت والی بستیاں تو اس سے مراد کون سی بستیاں ہوتی ہیں اس سے مراد شام کی بستیاں یہ برکت والا علاقہ ہے ان بستیوں اور ان کے بیچ میں ہم نے بنائی کیا بنائی آگے آ رہا ہے قرآن ظاہر کچھ ظاہری دکھائی دینے والی بستیاں راستے میں سڑک میں جگہ جگہ بستی جگہ جگہ بستی وقت درنا فی حیر اور ان بستیوں میں ہم نے طے کیا ان کے چلن کو طے کیا ان کے سفر کو مطلب پہلے سے طے ہوتا تھا جیسے اب طے ہوتا ہے نا کہ جموں سے چلیں گے اور کہاں جی نرسو نالا جا کر کے چائے پیئیں گے نمکین پھر وہاں سے چلیں گے تو خود جا کر کے پئیں گے وہاں سے چلیں گے پھر رام بن کھانا کھائیں گے پھر بانحال میں جا کر کے چائے پیئیں گے پھر سری نگر میں سٹے ہوگا جگہ مثال کے طور پر بتاتا ہوں ان کی بستیاں ایسی کہ اللہ نے متعین کیا ہوا کہ یہاں سے یہاں تک چلو آرام کرو پھر یہاں سے یہاں تک چلو آرام کرو یہاں سے یہاں تک چلو آرام کرو ایسے غیبی انتظام یہ بھی غیبی انتظام ہوتے ہیں بستیاں بھی اللہ کی نعمت ہے مغل روڈ لوگوں کو بڑی اچھی لگی لیکن جب مسلسل سفر کرنے لگے تو احساس ہوا کہ نہیں بستیوں کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے سیرو فی لیالی و ایام آمینین چلو ان بستیوں میں لیا لیا راتوں کو بھی چلو و ایامن اور دن کو بھی چلو آمینین امن کے ساتھ مزے کے ساتھ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا انہوں نے کہا اے ہمارے رب باعد بین اسفارنا دوری پیدا کر ہمارے سفروں میں مزہ ہی نہیں رہا سفر کا سفر کا مزہ تو تب تھا نا کہ ایک ایک ہزار کلومیٹر سفر کرتے ہوتا بالکل جنگلوں میں کوئی راستے میں بستی نہ ہوتی پھر ادھر درندے حملہ کرتے ادھر چیتے حملہ کرتے شیر کرتے ہم ان کا مقابلہ کرتے اور پھر اپنا سفر کا سامان باندھ کر کے چلتے پھر ہم لوگوں کو بتاتے کہ یہ دیکھو ہم نے سفر کیا ہے یہ کون سا سفر ہوا یہ دعا انہوں نے واقعتاً کی یا ان کے عمل سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایسا ہی چاہتے تھے کہ بستیوں میں دوری پیدا کی جائے دونوں تفسیریں ہیں ان کے عمل سے جو ناشکری والا عمل تھا اس سے بھی یہی سمجھا گیا کہ ان کو ان بستیوں کی کوئی قدر نہیں تھی بلکہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے سفر میں دوری پیدا کر بیچ کی بستیوں کا سلسلہ ختم کر دے اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں انہوں نے باقاعدہ اجتماعی دعائیں بھی کی کہتا ہے یار پہلے زمانے میں سنتے تھے لوگ سفر کرتے تھے ہزار ہزار کلومیٹر راستے میں شیر اور چیتے ان کا مقابلہ کرتے رہتے تھے اب مزہ ہی نہیں رہا وہ سفر کرنے کا یہ دعائیں بھی کی فرمایا پھر ہم نے ان کو چکھایا مزہ فقالو تو انہوں نے کہا باعد بین اسفارنا اے ہمارے رب دوری پیدا کر ہمارے سفروں میں وظلموا انفسهم اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر آئے ہائے پھر ہم نے ان کو بنا دیا گزری ہوئی باتیں کیا مطلب وہ سیلاب آیا قوم مٹ گئی اب خالی ان کی کہانیاں رہ گئیں آج میں نے سنائی کہ سبا نام کی ایک قوم تھی تو شاید بہت سارے لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ اچھا ایسی بھی کوئی قوم تھی کہانیاں بن گئی ممزقناہم کل ممزق اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پورے طور پر اور پورے طور پر ٹکڑے کرنے کا مطلب اکثر تو سیلاب سے مرے اور جو بچے تھے وہ بھاگ کر کے کوئی یورپ گئے کوئی امریکہ کوئی افریقہ اور انہیں میں سے کچھ بھاگے تو وہ سیریا پہنچے اور انہیں میں سے دو خاندان بھاگے کوئی مدینہ منورہ پہنچے اللہ نے ان کو بچانا تھا اس لیے کہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرنی تھی ان فی صبار شکور بے شک اس میں لایات ضرور قدرت کی نشانیاں صبار ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے شکور ہر ایک شکر کرنے والے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے شکر کیا تو کیا نعمتیں ملیں حضرت سلمان علیہ السلام نے شکر کیا تو کیا نعمتیں ملی اور قوم سبا نے ناشکری کی تو کیسی سزا ملی کتنی زبردست نشانی ہے صبر کرنے والے کے لیے صبر کس کو کہتے ہیں میں نے دوسرے موقع پر بتایا صبر کے تین معنی ہیں ہم صبر سمجھتے ہیں کہ روٹی نہ ملے تو چاول کھا لیں اس کا نام صبر ہے دودھ نہ ملے تو پانی پی لیں گے پہلے دودھ پلاتے تھے اب چائے پلاتے چلو چائے پر ہی صبر کر لیں گے اس کو صبر نہیں کہتے عربی میں صبر کا معنی صبر علی نیکیاں کرنے کے لیے ڈٹ جانا اور حالات بڑے خلاف ہوں شیطان پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کے کھینچے چل چل چل باہر وہ فلانا گاہک کھڑا ہے فلانا بندہ فون کر رہا ہے بندہ کہ نہیں میں خدا کے گھر میں آ گیا نہیں جاؤں گا کیا کرے گا تم اس کو کہتے ہیں صبر وہ صبر المعصیہ اور دوسرا صبر ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے صبر چاروں طرف سے گناہوں کی دعوت ہے ادھر آ ادھر چوری ادھر رشوت ادھر بےمانی بندہ کہ نہ میں تو ایمان والا ہوں اس کا نام ہے صبر اور جب ان دو کاموں پر آدمی ڈٹتا ہے تو تیسری مصیبت آتی ہے مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو وہ صبر والا شدائد مصیبتوں پر ڈٹ جانا وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے ابلیس کا گمان تو ان پر پورا ہو گیا اور اس نے تو اپنی بات کو سچ کر دکھایا اس کی کیا بات تھی اس نے کہا تھا لوگ مجمعین پروردگار سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا انبادہ کل مخلصن تیرے کو خاص خاص بندے بچ جائیں تو بات الگ ہے چھوڑوں گا ان کو لا تی عنہ بہ نئی ممین خلفین آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا گمراہ بھلا تجد دو شاکرین اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا چھوڑوں گا نہیں کرنے ہی نہیں دوں گا شکر ابلیس نے اپنا گمان یہ سچ کر دکھایا اور ان کو ناشکرہ بنایا اور ان کا بیڑا گھر کروایا وَلَقَدْ صَدَّقَ اور یقین سچ کر دکھایا علیہم ان پر ابلیس و ابلیس نے اپنے گمان کو تو پیچھے چل پڑے اس کے اللہ فریق المؤمنین مگر ایمان والوں میں سے ایک چھوٹی سی جماعت سب چل پڑے اس کے پیچھے لموٹا کس کے تھوڑے سے بچارے ایمان والے بچ گئے اور یہی حال دنیا میں ہر دور میں رہتا ہے جب پروردگار دیتا ہے نعمتوں سے نوازتا ہے پھر لوگ مست ہو جاتے ہیں اور پھر خدا کا عذاب آتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اس دور میں خاص طور سے ہمارے ان علاقوں میں ویسے ہر جگہ تو ابھی جو ہے نا سینکڑوں ہمارے ایسے ساتھی جن کو پروردگار نے خوب الفراخی کے ساتھ مال دیا آسانی کے ساتھ دی ان کو بہت زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے ابھی ان کو وہ کل پرسوں کے دن یاد ہیں جب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے کر شہر میں بیچتے تھے اور جب دودھ بیچنے جاتے تھے تو پھر لوگ مزاق بھی اڑاتے تھے دودھ بھی بکھیر دیتے تھے کتنی اللہ نے نعمتیں دی اللہ اکبر شکر کریں گے اللہ اور نعمتیں دے گا نہ شکری کریں گے تو دی ہوئی بھی چھنے گی وہ له اللہ علیہ سلطان کوئی کہے جی کریں کیا جب شیطان ہے ہی بڑا ایمان وہ پیچھے پڑ جاتا ہے چھوڑتا ہی نہیں تو پھر کریں کیا فرمایا نہ وہ ماکان اللہ علیہم اور نہیں تھی شیطان کے لیے ان کے خلاف من سلطان کوئی طاقت شیطان کو کوئی طاقت تھوڑی ہے کہ زبردستی لوگوں کی گردن پکڑے اور کہے چل کر شرک نہیں چھوڑوں گا تجھے نہ نہ شیطان کو صرف وسوسہ دینے کی طاقت دی ہے اور وہ اللہ نے دی ہے کہ صرف وہ ترغیب دیتا ہے لوگوں کو اب مسجد میں کوئی آدمی ترغیب دیتا ہے نیکی کرنے کی شیطان ترغیب دیتا ہے گناہ کرنے کی اور صرف دونوں رغبت دلا سکتے اور یہ رغبت دلانے کی طاقت سوال یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے دی کیوں جواب دیتا ہے اللہ مگر اس کو تھوڑی سی طاقت ملی للہ لما تاکہ ہم جان لیں میں یؤمن کون ایمان رکھتا ہے بالآخرت آخرت پر من ہوا منہا فی شک ان لوگوں میں سے جو آخرت کے بارے میں شک کرنے والے ہیں اور شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے آخرت کے بارے میں مشکوک عقیدہ بناتا ہے کہتا ہے یار کہتے ہیں مریں گے جنت ہے جہنم ہے جب وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے دیکھ لیں گے جنت اور جہنم کیسے ہوتی ہے جب وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے ارے وہاں پہنچ کے دیکھ کے کیا کرے گا اور تجھے مرنا ہے کہتا ہے جب مریں گے دیکھ لیں گے مریں گے تو کیا دیکھیں گے پھر موت کو دیکھیں گے پھر تو آگے قبر کو دیکھنا پھر کیڑوں کو دیکھنا پھر کیا دیکھنا ہے یہ حملہ سب سے پہلے شیطان کرتا ہے بس وسے ڈالتا ہے اس کے بعد دنیا کی ایسی محبت لگاتا ہے اللہ کی محبت نکلتی ہے اور اس کے بعد ان کے دماغوں میں اکڑ ڈالتا ہے بس ہم چنی دیر دیگر نیز اور رب کالا کل حفیظ اور تیرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے من دون شیطان انسان کو آخرت کے عقیدے کو کمزور کرتا ہے اور شرک میں مبتلا کرتا ہے اور بڑے محنت اور پیار کے ساتھ کہتا ہے تو گناہگار کیا کار تیری دعا کیسے قبول ہوگی تو تو ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں سے مانگ اور یہ اللہ سے مانگ کر کے دے دیں گے تجھے اور تیرے کام بن گئے جائیں گے ہا شفاؤنا عند اللہ پڑھ چکے ہم سورہ یوسف میں سورہ یونس میں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس کام بنا دیتے ہیں اللہ کے ہاں سفارش کر کے اللہ فرماتا ہے بل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے پکارو تم ان ہستیوں کو کو جن گمان کیا ہوا ہے تم نے دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے بھرے کہ اللہ تو بڑی طاقت ہے لیکن اس سے کم درجے کی چھوٹی چھوٹی طاقتیں جو ہمارا کام بناتی ہیں پکارو ان سب کو مل کر کے او فلانے تم بھی دے او بابا او ماتا دے دے دے دے لا یملکون لکھو ذرہ نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں مثقالہ ذرہ ایک ذرے کے برابر ذرے کے برابر میں بتا چکا ذرہ کس کو کہتے ہیں یا تو وہ چھوٹی چونٹی نملت صغیرہ لال چونٹی چھوٹی اور یا جو کھڑکی کے آگے سورج کی شعاؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں ان ذروں کے برابر میں ذروں میں سے ایک ذرے کے برابر بھی کسی کو اختیار نہیں فی سماواتی نہ آسمانوں میں اختیار ولا فی الارض نہ زمین میں اختیار وما لهم فیہما من شرک اور نہیں ہے ان کے لیے جن کو تم نے اس کا شریک سمجھا ہوا ہے زمینوں میں اور آسمان میں من شرک کسی قسم کی حصے داری وما له اور نہیں ہے اس کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی مددگار کوئی کہے جی اللہ تعالیٰ ایک بڑی طاقت ہے لیکن ہماری بات وہاں تک پہنچے گی کیسے یہ بیچ میں کچھ ہیلپر ہیں ہم ان کو کہتے ہیں میریاں اس دے اگے میرا رب دے اگے تو یہ اللہ سے کہہ کر ہمارے کام بنا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کائنات میں کوئی بھی میرا ظہیر نہیں ہے یعنی میرا مددگار نہیں ہے کہ میرا معاون ہو اور تمہاری باتیں مجھ تک پہنچائے ولا له انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دیتے کچھ نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے اگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے جدا کا نہ ہونے کا مطلب کہنے لگے یہ سفارش کرتے ہیں ہمارے کام بن جاتے ہیں سفارش کر کر کے ہمارے کام بناتے ہیں فرمایا سفارش کرتے ہیں شفاعت قیامت کے دن ہے اور وہ وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت کرے گا دنیا میں شفاعت کہ تم اس کے آگے اور وہ اس کے آگے ولا تنفع شفات اور سفارش نہیں نفع دیتی ہے اس کے پاس مگر اس آدمی کو اذن له جس کے لیے اللہ اجازت دے گا تو کیا تمہیں اجازت مل گئی حتا اذا فیان کلو کیا کیا ذرا مشکل ہے شفاعت اگر کوئی کر سکتا تھا کسی کی تو سب سے بڑی شفاعت کون کر سکتا ہے فرشتے کر سکتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں وہ شفاعت کریں کہ ہم فرشتوں سے کہیں میکائیل جبرائیل ہیں اسرافیل ہیں اللہ سے کہہ دینا میرے کام ہو جائیں گے ہم ان کی پوجا کریں یہ خوش ہو جائیں اور یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں عرب کے لوگ فرشتوں کی یہی سوچ کر پوجا کرتے تھے ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ بیٹیاں ہیں اور ان کی بات اللہ رد نہیں کرتا مولانا عبد الماجد صاحب کا خیال ہے کہ جو ہمارے دیوی اور دیوتاؤں کا تصور ہے برادران وطن میں یہ بھی فرشتوں کا ہی اصل میں عالم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے سفارش کرتے مقرر فرشتے ان کی یہ ہمت میرے جلال کے آگے وہ مجھ سے کہیں کہ فلاں کا کام کر دیں فرمایا اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم آتا ہے صرف یہ حکم ملتا ہے کہ یہ کام کرو صرف اس حکم کو سن کر کے مقرب ترین جو فرشتے ہیں جبرائیل اور میکائل جیسے وہ تو سنتے ہیں اس حکم کو اور باقی سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کا حکم ملتا کیسا ہے اس کا حکم ہماری طرح بول کر نہیں ملتا ہے وہ اسی کا انداز کیسے ملتا ہوگا حدیث میں فرمایا گیا اس طرح سمجھو جس طرح زنجیر کو آدمی پتھر پر ڈالتا ہے تو کیا ٹھن آواز بجتی ہے اس طرح اس کا حکم ملتا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر جب ان کو ہوش میں ہلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں بڑے فرشتوں سے ماذا قال کال اور کیا کہا تمہارے رب نے تو پھر وہ کہتے ہیں کال الحق اس نے جو بھی کہا وہ برحق کہا پھر وہ کہتے ہیں یہ حکم دیا اور جس کے مطابق اب دنیا میں اس طرح حکم نافذ کرنا ہے فرشتوں کا یہ حال ہے تو کوئی دوسرا اس کے یہاں سفارش کر سکتا ہے اور سفارش بھی کیسی کہ وہ تصور یاد ہوگا نا وہ بڈھی کا کہ موسیٰ علیہ السلام تور پر جاتے تھے ایک بوڑھی راستے میں ملی اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو مجھے بچہ ہو جائے اللہ سے دعا کی اللہ نے فرمایا کہ اس کے مقدر میں میں نے بیٹا لکھا ہی نہیں کچھ دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے بوڑھی بچے سے کھیل رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پھر تور پر پہنچے اور اللہ سے گزارش کی اللہ تو بھی مذاق کرتا ہے تو نے کہا بوڑھی کے مقدر میں بیٹا نہیں وہ دیکھو بوڑھی کو بچہ کیسے ہو گیا کہا اس کا جواب دوں گا میں مگر ایک پاؤ انسانوں کا گوشت چاہیے انسانی گوشت چاہیے لگے پھرے جی پوری دنیا کے اندر انسان کا گوشت چاہیے انسان کا گوشت چاہیے کہیں نہیں ملا پھر جنگل میں بھی کہتے جا رہے تھے تو ایک لکڑی کا منڈ تھا تو اس میں سے آواز آئی کہ کہاں کا گوشت چاہیے اس نے کہا تو کون کہا میں انسان ہوں اللہ کی محبت میں بیٹھا بیٹھا سوکھ گیا ہوں اچھا سبحان اللہ تو بھی اللہ کا بندہ ہے تو کہا کہاں کا گوشت مانگا ہے کہا یہ تو ہے نہیں تو اس نے کہا پھر ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا لے گوشت تو بچا نہیں چمڑا ہے اتار دے ایک پاؤ بن جائے گا کہا اب جو علیہ السلام پہنچے تو عرض کیا بار الہ گوشت لے کر آ گیا ہوں بڑا بڑی دیر کی کہا ملا نہیں تو کہا تو تو بھی انسان تھا تو نہیں گوشت اپنا لے کے آیا موسا السلام نے کہا ہائے ادھر دھیان ہی نہیں گیا کہا اے موسا یہ کچھ اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جو میرے سے لے کے چھین کے دے دیتے ہیں اس بڑھی نے اس کو کہا اس نے چھوڑا ہی نہیں مجھے زبردستی میرے سے بیٹا لے کر کے دے دیا اور ایسے بےمان دنیا میں گھومتے رہتے ہیں یہ قصہ کس نے بنایا کہا ابلیس نے بنایا کس کتاب میں لکھا گیا کتاب الابلیس میں صفحہ نمبر چار سو بیس پر لکھا ہوا ہے ایسے بیمانوں سے پوچھو یہ قصہ کہاں سے معلوم ہوا پوری دنیا میں سناتے رہیں گے کہتے بس سنا ہم نے ارے کس سے سنا قرآن میں آیا حدیث میں آیا یہودیوں کی کتاب میں آیا یا عیسائیوں کی کتاب میں یا مشرقوں کی کتاب میں کہا پوری دنیا میں کسی کتاب میں نہیں لیکن ہے ارے ہے کس نے بتایا تجھے کہتا ہے ابلیس نے بتایا یہ قصے ابلیس گھڑا کرتا تھا اور لوگوں کو جا جا کر کے بتایا کرتا تھا قرآن کریم کہتا ہے حتیٰ اذا فضیا دیا تم سمجھتے ہو کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں تمہارے کام بنانے کے لیے اور کوئی کام نہیں وہ اسی انتظار میں بیٹھے حتہ اذا پھس دیا یہاں تک کہ جب گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے قلوبہم ان کے دلوں سے پہلے تو گھبرا کر کے سب ہوش ہو گئے اس کے بعد جب گھبراہٹ کو دور کیا گیا کال رب وہ کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے قال الحق کا تو پھر بڑے فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا بعض تو کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے ہوش میں رہے وہی کہتے ہیں حق فرمایا اور بعض نے کہا نہیں سب بھی ہوش ہو گئے جب ہوش آئی تو پروردگار نے سب کی زبان پر جاری کیا کہ جو کچھ بھی فرمایا وہ حق فرمایا وہ العلی الکبیر وہی بہت بڑا ہے الکبیر وہی بہت بڑا ہے وہی بلند ہے العلی وہی بلند و بالا ہے الکبیر وہی سب سے بڑا ہے یہ کہتے ہیں کہ سفارش کر کے کام بنا دیتے ہیں ہمارے میں سبحان اللہ قل من یرزقکم آپ ان سے فرمائیے کون تم کو روزی دیتا من السماوات آسمانوں میں والارض اردو زمین سے کون آسمان سے تمہیں بارش برساتا ہے اور روزی کا انتظام کرتا ہے کون زمین سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ کرتا ہے نہ کوئی دھرتی ماتا ہے کہ وہ دیتی ہے نہ کوئی آکاش دیوتا ہے کہ وہ دیتا ہے اللہ اس کا انتظام کرتا ہے وہ أَوْ او فی مُبِينٍ بات کہنے کا طریقہ سکھاتا ہے اللہ اب مشرقوں سے کہو کہ بھئی دو جماعتیں ہیں تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں بات سنتا ہے بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ اللہ کو سناتے ہیں اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہر سے زیادہ نزدیک ہے اور وہ بندے کی خود دعائیں سنتا ہے رات کی تنہائیوں میں بندہ مانگتا ہے تب بھی وہ سنتا ہے اب یہ دو سوچ کے بندے ہو گئے اب بتاؤ دو دونوں تو ہدایت پر نہیں ہو سکتے یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہیں اور طے ہے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں اس کا مطلب تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو آپ فرما دیجئے وہ انا اور ہم او یا کم یا تم ہدن ضرور ہدایت کریں او فی ضلال مبین یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں دونوں نہیں ہو سکتے ایک ہدایت پر ہے ایک گمراہی میں ہے تم خود بتاؤ ہم کو بھی معلوم ہے کون ہدایت پر ہے اجرمنا ولا تسلون عما تعملون آپ فرما دیجئے اب اگر دو جماعتیں ہو گئیں اور ہماری ایک سوچ اور تمہاری سوچ الگ ہے ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے لا تسالون تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما اجرمنا جو ہم نے جرم کیے ان کے بارے میں ولا نسال اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں اپنے حساب خود دینا ہے قل یجمع بیننا ربنا آپ فرما دیجئے جمع کرے گا ہم دونوں ہم سب کو ربنا ہمارا رب ثم یفتح بیننا پھر فیصلہ کرے گا وہ ہمارے درمیان بالحق حق کے ساتھ وہ العلیم اور وہ جاننے والا زبردست فیصلہ کرنے والا ہے قل ارونی الذین دینا الحق تم آپ فرمائیے ذرا بتاؤ تو صحیح کون کون ہیں جن کو تم نے خدا کا شریک بنا کر کے اس کی خدائی میں شامل کیا ہے ہیں کون کون ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح قل آپ فرما دیجئے ارونی دکھاؤ مجھ کو اللذین وہ ہستیاں الحق تم جن کو ملایا ہے تم نے بھی ہی اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرکا شریک بنا کر کلا ہرگز نہیں ہے ہی کوئی نہیں بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ ہے جو غالب ہے الحکیم و حکمت والا ہے وما ارسلناک الا کے اللہ کا اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اللہ کا فتح للناس مگر تمام لوگوں کے لیے بشیرن خوشخبری دینے والا و نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر ولیکن نہ اکثر لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں میں نے ایک بات عرض کی تھی شاید یاد ہو کہ پوری صورت کا یہی انداز رہے گا کیا پہلے توحید کا بیان پھر رسالت کا بیان پھر آخرت کا بیان پہلے توحید کا بیان پھر درمیان میں قیامت کا بیان پھر رسالت کا بیان اب دیکھیے اوپر توحید تھی یہاں رسالت آ گئی اور آگے پھر آخرت وہ کہتے متا الواد یہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت آئے گی کب ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اللہ کم میاد یو آپ فرما دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا متعین وقت ہے لا تستاخرون عنہ ساعہ نہیں تم مؤخر ہو سکو گے اس سے ایک گھنٹہ بھی جو متعین وقت ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ تم پیچھے نہیں ہو سکتے ولا تستقدمون اور جب تک وہ وقت آئے گا نہیں تب تک تم آگے نہیں بڑھ سکتے مر نہیں سکتے ہو آگے پھر ان کا قیامت کا منظر پیش کیا جس کو وہ نہیں مانتے تھے اور وہی منظر کون سا آپ اس میں دھکے مکے کچھ بڑے تھے نا کچھ چھوٹے تھے کچھ گمراہ کرنے والے اور کچھ گمراہ ہونے والے تو جو گمراہ ہونے والے تھے انہوں نے کہا حضور آپ کے پیچھے چلتے رہے کچھ تو کرو ہماری مدد یہاں کچھ تو چلا کے چلو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی انتظام کرو جواب وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا لن نؤمن بهذا القرآن ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے نہیں مانیں گے مرتے دم تک نہیں مانیں گے بلکہ بقول ان کے مر کے بھی نہیں مانیں گے ولا بالذي بين يديه اور کہتے ہیں ہم اس قرآن کو کیا ہم اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے بین يديه جو اس سے پہلے کتابیں تھیں ہم نے تو تورات اور انجیل کو نہیں مانا تو ہم قرآن کو مان لیں گے یہ عرب کے مشرق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی کہتے ہیں بالکل نہیں مانیں گے موت کا ایک جھٹکا لگے کہیں بالکل مان گئے مان گئے اور محشر کے میدان میں اور پھر جہنم میں سب مانیں گے مگر ماننے سے فائدہ نہیں ہوگا ولو ترا ظالمون اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھ لیں اس منظر کو جو ان ظالموں کے ساتھ پیش آئے گا لفظ تو آپ تو گھبرا جائیں گے ولو ترا کاش آپ دیکھیں اس منظر کو ادھر ظالم ہوں جب ظالم لوگ موقوف عند ربهم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور پھر کیا ہوگا یرجع بعضهم الى بعض القول تو لوٹائیں گے بعض بعض کی طرف بات کو بعض بعض کی طرف بات کو لوٹائیں گے مطلب ایک کہے گا کہ ہم گمراہ نہیں ہوئے انہوں نے گمراہ کیے اور وہ کہیں گے ہم نے نہیں زبردستی کیا خود گمراہ ہوتے تھے خود ہمارے پیچھے چلتے تھے لگے گا جھگڑا یقول الذین استضعفوا کہیں گے وہ لوگ الذین استضعفوا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا دنیا میں وہ کہیں گے کن سے کہیں گے لیڈروں سے للذین استكبروا ان لوگوں سے جو بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے استکبروا بڑا بننا چاہتے تھے ان سے کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین بدبختو اگر تم نہ نہ ہوتے لکننا مؤمنین ہم بھی پکے مسلمان ہوتے ہیں پکا ایمان لاتے مگر تم نے کیا کام کیا ایسے چکمے چلائے ایسے حالات بنائے کہ صبح شام بس چلو قومی بندھن میں لوگوں کو جوڑ کے رکھنا ہے دیکھو بھائی برادری کا فیصلہ ہے برادری کے باہر کوئی نہیں جانا چاہیے یہ سب اکٹھا فیصلہ ہے تمہاری بدبختو تمہاری وجہ سے ہم بھی کافر ہوئے قال الذين استكبروا تو یہ کرنے والے دنیا میں چپ نہیں رہے تو وہاں کہاں چپ رہیں گے اور الذين کہیں گے وہ لوگ استكبروا جو بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے جو اکڑتے تھے استضعفوا ان سے کہیں گے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا نحن کہ ہم نے تم کو روکا ہم نے ہم نے اچھا ہمارے اوپر الزام توبہ توبہ انل ہدا ہدایت سے ہم نے روکا بعد اذ جاءكم جبکہ جب کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی پھر کس نے روکا بل کنتم قوم مجرمین بلکہ بل تم تم مجرمین تم خود جرم کرنے والے لوگ تھے تمہیں خود اپنے اپنے اغراض تھے ہمارے پیچھے دوڑتے تھے ہمیں کہتے تھے لیڈر صاحب لیڈر صاحب لیڈر صاحب اور آپ کہتے ہو ہم نے گمراہ کر دیا ہم نے گمراہ کیا تم کو لگ گیا جھگڑا آپس میں وقال اللہ دین کمزوروں نے کہا وہ دنیا میں چپ رہے یہاں ہم بھی نہیں چپ رہتے ہیں پھر بولے واپس وقال الذين اور کہیں گے وہ لوگ الذين استضعفوا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا کہ ان سے کہیں گے للذين استكبروا ان سے کہیں گے جو بڑا بنتے تھے بل مکر الليل والنهار بلکہ رات کی مکاریاں اور دن کی مکاریاں رات کی سازشیں اور دن کی سازشیں رات کے وقت کے تمہاری سازشیں اور وہ پلان تمہارے اور وہ جلسے وہ تمہیں بھول گئے رات رات کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو برغلاتے تھے کہ قومی بندن میں جڑے رہو دیکھنا کوئی ایک بندہ بھی بیچ میں سے نکل نہ جائے کوئی ایک بندہ بھی ہمارے اتحاد میں دراڑ نہ پیدا کر دے وہ تمہاری رات رات کی مکاریاں ون نہار بلکہ دن کی مکاریاں کہ دن دن میں جلسے کرتے تھے اور بلا بلا کے کبھی ہمیں سمجھاتے تھے کبھی ڈراتے تھے کبھی ترغیب دیتے تھے کبھی ترہیب دیتے تھے وہ تمہیں بھول گئے اس جب تم ہم کو حکم دیا کرتے تھے ان نکفر باللہ کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ ونجعل له اندادا لہو اور اس کو اکیلا ماننے کے بجائے اس کے لیے شریک مانیں وہ تمہیں بھول گئے ونجعل له اندادا اور ہم بنائے اس کے لیے شریک اب جب یہ منظر آیا تو جو بڑے لوگ بنتے تھے نا آ گیا عذاب سامنے تو عذاب کو دیکھتے ہوئے شروع میں ان کو معلوم ہے یہ چھوٹے لوگ بھی ہمارے ساتھ تو شروع شروع میں وہ شرمندگی کو چھپائیں گے وہ کہیں گے یار اوکھلی میں زر یا تو کھڑکنا کیا اب کرتوب تو برے کیے ہی ہیں اب جائیں گے جہنم میں کوئی پرواہ نہیں تو میں تمہاری تو ہم بزدل دل نہیں تھوڑا سا عذاب دیکھا چیخنے لگ گئے چلانے لگ گئے دنیا میں بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو وقتی طور پر تھوڑی سی کوئی پریشانی آئے نا تو وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں دوسرے لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو چونکہ ان کو یہ فکر ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں ہماری کوئی کمزوری لوگوں کے سامنے نہ آئے تو ایک دم کھڑا ہوں گے نہیں بھائی گرتے ہیں میدان جنگ میں سے شہ اچھا سواری وہ طفل کیا گرے جو گٹنوں کے بل چلے گرتے رہتے ہیں اٹھتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں اب جو دوسرا ہو جائے دوبارہ اور پھر وہیں وہ بابو اب کوئی بات نہیں یہی کام کرے گی آخرت میں کہ شروع میں جب عذاب ہونے کے قریب آئے گا عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپا اندر اندر پچھتا رہے شرمندہ ہو رہے ہیں بڑا برا کام کیا ہے کس بلا میں مبتلا گئے لیکن ظاہر نہیں ہونے دیں گے ظاہری طور پر مسکراہٹ ہیں ایسے بناوٹی مسکراہٹ واسر الندابت لما راب العذاب اور چھپائیں گے وہ شرمندگی کو لما راب العذاب جب دیکھ لیں گے وہ عذاب کو کون لوگ ہیں اکثر حضرات نے کہا کہ اکڑنے والے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں چھپائیں گے یہ ان سے شرما رہے ہیں وہ ان سے شرما رہے ہیں اکڑنے والے زیادہ نے کہا وہ شرمندگی کو چھپائیں گے مگر کہہ بکے کب تک جب عذاب آ گیا اور تو گلے میں پڑے بس ہائے ہائے اب تو ربا تو الاغلال في اعناق الذين كفروا اور ہم ڈال دیں گے توک فی اعناق آنا تل ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا توک ڈالیں گے توک کا تصور شاید آپ کو نہیں ہے جانور بھاگتا ہے تو اس کے گرے میں لکڑا سا ایک بڑا ڈال دیتے ہیں بڑا موٹا تاکہ جب وہ بھاگے تو اس کے گھٹنوں پر لگے یہ بھاگ نہ سکے جو آدمی بھاگتا تھا تو اس کو بھی ایسا کرتے تھے لیکن وہ جہنم کے تو کیسے ہیں وہی اہل اللہ یہاں تک پہنچے ہوئے کئی کئی کونٹلوں کو اور یہاں تک ہل نہیں سکتے گردنے اوپر کو نہ ادھر نہ ادھر دیکھ ہی نہیں سکتے حل یجزونا اور پھر ان سے کہا جائے گا تم کو سزا نہیں دی جا رہی ہے الا ما کانو یعملون مگر ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے وما فی من الا قال انا بما ارسلتم به کافرون تسلی ہے میرے اور آپ کیا کا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ پریشان ہیں اور مکہ کے لوگ آپ کے ساتھ یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں آپ گھبرائیں نہیں آپ سے پہلے جب بھی کوئی پیمبر آئے اور انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا تو جو اس دور کے کھاتے پیتے اور مالدار لوگ تھے ہر دور میں وہی لوگ کھڑے ہو گئے سامنے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے بات آپ تمہاری مانیں گے ہر دور میں یہ کھاتا پیتا طبقہ انبیاء کرام کا مخالف ہوا اور پھر دوسروں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا وما ارسلنا في قريه ہم نے نہیں بھیجا بستی میں من کوئی ڈرانے والا کسی بستی میں کوئی بھی آگاہ کرنے والا نبی نہیں آیا الا قال مترفوها مگر کہا وہاں کے مالدار لوگوں نے ہمارے کیا کہتے ہیں امیر لوگ انہیں امیر ہوتا ہے قوم کا رہنما اس مالدار کو امیر کہتے ہیں وہ منواتے تھے نا کہ ہم ہی امیر ہیں تمہارے قائد اللہ انا بما اور سل تم بھی کافی کیا کہا نے امیر نے اور سل تم بے شک تم کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے بھی کافی رون ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں نہیں مانتے کیا کر لو گے تم تم کیوں انکار کرتے ہو کہنے لگے اچھا مان لیتے ہم تم اللہ کے نبی ہو تمہیں کیسے نبوت مل گئی ہمارے پاس مال ہمارے پاس دولت ہمارے پاس لشکر اگر نبوت دینی بھی تھی اللہ نے تو ہم کو دیتا تم کو نبوت ملی غریبوں کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیمبر بڑے خاندانوں کے ہوتے تھے مگر پیسے والے نہیں کہ زیادہ پیسہ ہو ان کے پاس پیسے والے دوسرے لوگ تھے البتہ وہ بڑے اور شریف خاندانوں کے تھے وقالوا نحن اکثر اموالا اور وہ کہتے تھے ہم زیادہ ہیں تم سے اموالا مال کے اعتبار سے واولادا اور ہماری اولاد بھی زیادہ ہیں وما نحن بمعذبین اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے جب دنیا میں پروردگار ہم کو مال دے رہا ہے اس کا مطلب وہ ہم پر مہربان ہے اور جب وہ ہم کو اولاد دے رہا ہے اس کا مطلب وہ ہم پر مہربان ہے جب وہ یہاں مہربان ہے تو ہمیں عذاب کیسے دے گا واہ مر کر کے دوبارہ تو زندہ ہونا ہی نہیں اگر ہوں گے بھی تو تب بھی مزے ہمارے رہیں گے قل ان رب الرزق لمن یشاء فرمایا او دنیا والو مال کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مال مل گیا تو وہ سمجھے میں خدا کا بڑا قریبی ہوں اللہ مجھ پر بہت مہربان آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کسی کو چوری کا ملے رشوت کا ملے ڈکیتی کا ملے بےمانی کا ملے لوگ کہتے ہیں مزے ہیں جی کوئی نیکی کام آ گئی ہاں ہاں اب تو بس نسلیں کھائیں گی ایسا اللہ مہربان ہو گیا اس کے اوپر قل ان ربی یا فرما دیجئے بے شک میرا رب یب الرزق روزی کی کشادگی کر دے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور تنگی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ولیکن اکثر لیکن اکثر لوگ اس راز کو نہیں جانتے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو زیادہ مل گیا وہ اس کے اوپر خدا مہربان ہے وہ خدا کا بھلا لاڈلا ہے اور جس کو کم ملا اس پر خدا بہت ناراض ہے الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں وما ولا تملفا یہ مال اور اولاد کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھنا یہ ہر دور کا مرض ہے پروردگار اس کا جواب دیتا ہے مال کا ملنا اولاد کا ملنا یہ اس بات کی قطن نشانی نہیں ہے کہ اللہ تم پر مہربان ہے آج بھی بہت سارے ہیں جی فرانا آدمی دیکھو اللہ کی کیا مہربانی بارہ بیٹے اور ہر ایک بیٹا بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر اور ہر ایک بیٹا زبردست کماؤ ہیں کیا اللہ کی مہربانی ہے اس کے اوپر فرمایا یہ تو اس کی نشانی نہیں کہ اللہ کی مہربانی ہے اولاد ملے مال ملے اس کے ساتھ دین ملے تو اللہ مہربان ہے اور اگر دین نہ نصیب ہو تو اس کا مطلب یہ گناہوں کی سزا ہے وما اموالکم نہیں ہے تمہارے مال ولا اولادکم اور نہیں ہے تمہاری اولاد بلتی ایسی چیزیں تقربکم جو تم کو قریب کر دیں عندنا ہمارے اے لوگو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے تم کو ہمارا قرب حاصل ہو جائے زلفا مرتبے کے اعتبار سے من آمنا مگر جو ایمان لایا وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے پھر اس کے بعد اولاد ہو اس کو اس کے پاس مال ہو فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الزِّعِفِ تو یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے کئی کئی گناہ جزا ہے کئی کئی گنا ثواب ہے بما عملو ان کے عمل کرنے کی وجہ سے کتنا گنا دس تو ملنا ہی ملنا ہے اور اگر اللہ کے راستے میں نیکی کی تو کتنا ہو گیا بھول گئے سات سو تک پہنچا فولا بما عملو ان کے عمل کرنے کی وجہ سے فولا کل تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے کئی کئی گنا بدلا ہے بما عملو ان کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ ہوں الغرفات آمنون اور وہ بالا خانوں کے اندر امن کے ساتھ ہوں گے والذین یسعون فی آیاتنا اس کے مقابلے میں جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین ہم کو عاجز سمجھتے ہوئے یا ہم کو عاجز کرنے کے لیے یا ہماری آیتوں کا اثر کو ختم کرنے کے لیے تینوں معنی ہو سکتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون یہی لوگ تو عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے حاضر کیے جائیں گے کہ تم ہماری آیتوں کا اثر ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے آیتوں کا اثر ختم ہونے کا مطلب اللہ کی آیتیں پڑھی گئیں کچھ نہ کچھ دلوں پر اثر ہو گیا ایمان بن گیا شیطان آیا اس نے کہا ارے چھوڑو یار یہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں پہلے دنیا اس کے بعد آخرت فی الحال مسئلہ یہاں کا نمٹاؤ جب آئے گی آخرت تو دیکھ لیں گے یہ کون کہلواتا ہے یہ شیطان کہلواتا ہے اور کس لیے تاکہ آیتوں کا اثر ختم ہو جائے یہ جہنم میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے ان ربی ابد الرزق لمن شاہ آپ فرما دیجئے یہ مال اور اولاد اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ نہیں بلکہ مال دیتا بھی ہے اللہ آزمانے کے لیے کسی کو دے کر آزما دیتا ہے اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے ہے دونوں کی آزمائش جس کو کم دے اس کی بھی آزمائش کہ میرے در ہی پر جھکتا ہے یا اور در پر جا کر ماتھا رگڑتا ہے کہ یہاں سے نہیں ملا جی دوسری جگہ چلا جاؤں گا اور جس کو دیتا ہے اس کو اس لیے دیتا ہے کہ اکڑتا ہے یا میرا شکر کرتا ہے بس اتنا ہی مسئلہ ہے ان بے شک میرا رب روزی کو پھیلا دیتا ہے یشاء جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ یک اور ناپ کر دیتا ہے یا تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ایک اور زبردست حقیقت سمجھائے گی کہ اللہ روزی دیتا ہے فرمایا اس پر غور کرو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے کنویں سے پانی کھینچتے رہتے اور آتا رہتا ہے کھینچتے رہتے اور آتا رہتا ہے اور نہیں کھینچتے تو جس لیول کے اوپر کنواں ہوتا ہے اسی پر رہتا ہے یہ کیا چکر ہے کبھی اس پر نہیں تم نے غور کیا جتنا بھی تم مال خرچ کرتے رہتے ہو لگاتے رہتے ہو لگاتے رہتے ہو مال پھر بھی اتنا رہتا ہے اور نہیں خرچ کرتے تب بھی اتنا ہی رہتا ہے اس سے سمجھو کہ مال اللہ دیتا ہے اور جس کو جیسا چاہتا ہے ویسا دے دیتا ہے اور اگر اللہ کے راستے میں مال دیا جائے تو جتنا تم دیتے ہو اللہ اس کا ڈبل تمہیں واپس دیتا ہے ڈبل ڈبل دنیا میں بھی ملتا ہے اور اصل ثواب آخرت میں یا ذرا مشکل ہے اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو من شعین کوئی بھی چیز فہو یخلف ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا خلیفہ پیدا کرتا ہے ایک تو وہ مانا کہ جہاں بھی خرچ کرو مگر اللہ تعالیٰ دوسرا دیتا ہے کام چلتا رہتا ہے دوسرا دیتا ہے کام چلتا رہتا ہے دوسرا دیتا ہے کام چلتا رہتا ہے میں نے اس کے لیے کنویں کی مثال دی جتنا پانی کھینچو پانی پھر اتنا چھوڑ دو پھر اتنا یہ کیا اس کا راز ہے میرے مالک اور دوسرا معنی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تم کو اس کا بدل دے گا خیر الرازقین اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے وہ یوم یحشرہم جميعا اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان سب کو ثم یقول پھر کہے گا فرشتوں سے ملائی اولایاکم کانوا یعبدون بڑا زبردست مضمون ہے غور سے توجہ سے اس بات فرمائیے لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر کیوں پہنچے تھے کہ یہ اللہ سے ہم کو دلوا دیتے ہیں اور کس کے در پر پہنچتے ہیں دیکھو کبھی کسی نافرمان کی پوجا نہیں کرتا انسان کس کی کرتا ہے اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں کی تو سب سے نیک اور فرما بردار کس کو سمجھا گیا فرشتوں کو تو فرشتوں کی بھی پوجا کی گئی اور میں نے کہا کہ عرب کے لوگ تو باقاعدہ طور پر ان کی پوجا کرتے تھے اور کیا جواب دیتے تھے کہ دیکھو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یہ سفارش کر کے ہمارے کام بنائے گا یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ سفارش کر کے ہمارا کام بنائے گا ہم نے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا ان کو خوش کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں ان کی یہ سفارش کرتے ہیں ہمارے کام ہو جاتے ہیں کیوں کہا باپ بیٹے کی سفارش کو رد بھی کرتا ہے اس کو ڈانٹ بھی دیتا ہے اور بیٹی کو ڈانٹا اور اس نے ایک ہلکا سانسو بہایا بڑے بڑے چٹانے رڑ گئی آگے تو اس کی سفارش تو باپ رد کرتا ہی نہیں ہے اس کو تو اس کی کمزوری معلوم ہے ذرا سی بات ایک آنسو بہا دینا ہے اور کسی نے کہا کہ آنسو تو ان کے پلکوں کے اوپر ہی رکھے ہوتے ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس ذرا سی بات ہے تب دو آنسو گرے بے وہ زمین پر آ جاتا ہے سارے پلان بچارے کے فیل تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو مانا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ سفارش کریں گی تو پھر کام کیوں نہیں بنے گا پھر تو پکا بنے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے بھی اکٹھے ہوں گے انسان بھی اکٹھے ہوں گے اللہ فرشتوں سے پوچھے گا ذرا دیکھیے یہ آ گئے ہیں تمہارے پجاری یہ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے تم ان کے کام بناتے تھے ہمارے یہاں سفارشیں کرتے تھے ذرا پہچانو ان میں سے کون کون تمہارا پجاری ہے تم میں اپ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ہاں اولا یعبدون کیا یہی وہ لوگ ہیں ایاکم کانو یا بدون جو خاص تمہاری پوجا کیا کرتے تھے تمہاری عبادت کرتے تھے تمہارے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے یہی ہے ذرا طرح پہچانو فرشتے گھبرا جائیں گے بالو سبحانک وہ کہیں گے ہمارے مالک تو پاک تیری ذات پاک تیرا کوئی شریک ہو سکتا ہے اور تجھے کسی سفارشی کی محتاجگی ہے کہ وہ تیرے پاس باتوں کو پہنچائے انت ولینا تو ہمارا کارساز ہے من دونہم ان کے سوا ان سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں اے پتہ نہیں بہمان کیا کرتے رہے ہمیں کیا معلوم یہ کیا کر رہے ہیں بلکان الجن اور فرمایا حقیقی بات یہ ہے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ابلیس کی عبادت کرتے تھے یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے شیطانوں کی پوجا کرتے تھے کیوں شیطان ہی ان کو بتاتا تھا کہ فلاں کی پوجا کرو فلاں کو سجدے کرو فلاں بزرگ کے نام پر بناؤ مورتیاں ان کی ان کی پوجا کرو بلکانو یعبدون الجن بلکہ یہ شیطان کی پوجا کرتے تھے جنوں کی پوجا کرتے تھے اکثر ان بھی اکثر تو انہی کی بات کو مانتے تھے جنوں کی فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا نفا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ بتاؤ کیا خیال ہے فَالْيَوْمَ تو آج لا عملی نہیں مالک کے بعضکم اے انسانوں تم میں سے بعض لباز باز کے لیے نہ نفع کا ولا ذرن اور نہ نقصان کا فرشتے بھی بری ہو گئے وہ بھی تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے نقصان نہیں کچھ نہیں نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک پوری زندگی تم بے وقوفی میں مبتلا رہے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ضلع اور پھر کہیں گے ہم ان سے جنہوں نے ظلم کیا تھا اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے خالی تو پڑھا نا ان لظلم عظیم سب سے بڑا ظلم شرک کرنا اور سب سے بڑے ظالم مشرق ہم کہیں گے مشرقوں سے زوکو چکھو عذاب النار اس آگ کا مزہ اللہ اللہ کن تم بھی ہاتھ کا زبون جس آگ کو تم جھوٹ سمجھتے تھے عذاب النار کبھی عذاب کی طرف ضمیر ہوتی ہے تو بھی اور کبھی نار کی طرف تو ہاتھ دیکھو اس عذاب کا مزہ اس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے ہم کہہ رہے تھے قیامت ہے جنت ہے جہنم ہے اور تم فرشتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھا کر سوچتے تھے جان بچ جائے گی عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی ہماری واضح قسم کی قَالُوا مَا هَذَا اللہ رَجُلٌ تو وہ کیا کہتے تھے ما حاضا یہ نہیں ہے الا رجل مگر ایسا آدمی یرید ان یصدکم یہ چاہتا ہے کہ تم کو روکے اما کان یعبد آباؤنا جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا سو دلیلوں کی ایک دلیل کہتے دیکھو یہ ہے وہ آدمی تمہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا دے گا جن کی پوجا تمہارے بڑے کرتے تھے تمہیں ان سے ہٹا دے گا ان ما حاضا وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے اشارہ کس کی طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رجل مگر ایسا آدمی ہے یرید چاہتا ہے یا کم کے روکے تم کو اما کان یعبد اباؤکم ان کی پوجا کرنے سے جن کی پوجا تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے جن کی عبادت کرتے تھے باپ دادا ان کی عبادت سے تم کو روکنا چاہتا ہے دیکھو یہ ہمیں منع کر رہا ہے فلانی جگہ چڑھاوا نہ چڑھاؤ فلانی جگہ نہ چڑھاؤ وکالو محدا اللہ اف کم مفترا اور وہ تو کہا نبی کے لیے تو قرآن کے لیے کیا کہا قرآن کے لیے کہنے لگے ما هذا اور وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے الا عش کم مگر گھڑا ہوا اف جھوٹ ہے مفترن گھڑا ہوا جھوٹ ایسے گھر کے لیے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں باللہ یہ اللہ کا کلام ہے استغفر اللہ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب حق ان کے پاس آیا انہذا یہ نہیں ہے اللہ مبین مگر کھلم کھلا جادو پہلے کہا کہ جھوٹ ہے اور گھڑا ہوا ہے اور پھر کہنے لگے کہ کھلم کھلا جادو ہے اور کب کہتے ہیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا سورت کے پہلے رکوع میں تین مضمون آخر تک وہی چلے جا رہے ہیں دیکھو اس رکو میں شروع ہوا توحید پھر اس کے بعد کیا گئی آخرت اس کے بعد پھر رسالت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض نہیں جی کہاں ان پر وہی نازل ہوتی ہے خود گھڑتے ہیں اور نہیں جی یہ تو جادو ہے منتر ہے یہ منتر پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں بس جس پر پھونک مارتے ہیں وہی گھر سے بھاگتا ہے اور وہی گھر والوں کا دشمن ہو جاتا ہے کبھی بیوی سے جدائی کی کبھی ماں باپ سے جدا کبھی اولاد سے جدا وما وما آتيناهم من من كتب يدرسونها قبلك نذير فرمایا ان سے پوچھو ان کو یہ پتا کیسے چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے یہ گھڑا ہوا کلام ہے ان کو یہ پتا کیسے چلا کہ یہ جادو ہے کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا وما آتيناهم اور ہم نے نہیں دی ان کو نہیں عطا کی ہم نے ان کو من کتب کوئی کتاب کتابوں میں سے کوئی کتاب نہیں دی ید رسونا جس کتاب کو یہ پڑھتے ہوں وما ارسلنا الیہم اور ہم نے نہیں بھیجا ان کی جانب قبل کا آپ سے پہلے من نظیر کوئی آدھا کرنے والا پھر ان کو کیسے پتا چلا یہ جادو ہے ان کو کیسے پتا چلا یہ جادوگر ہے ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ گھڑتے ہیں اپنی طرف سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بتانا مقصد ہو کہ یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں ایک زمانہ گزر گیا ہے ان کے اوپر میل جمی ہوئی ہے جہالت کی اس کی وجہ سے وما آتیناہم من کتب اور نہیں دی ہم نے ان کو کتابوں میں سے یدرسونہا جس کو یہ پڑھتے ہوں وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی جانب قبل کہاں سے پہلے من نظیر آگاہ کرنے والا کوئی فرمایا کوئی بات نہیں ان سے پہلے بھی نافرمان گزرے یہ پہلے نافرمان نہیں ان سے پہلے بڑے بڑے نافرمان دنیا میں گزرے انہوں نے نافرمانی کی ان پر بھی خدا کا عذاب آیا ان پر بھی آئے گا اور پہلے نافرمان کیوں نافرمان ہوئے تھے اس لیے کہ ان کے پاس مال تھا دولت تھی طاقت تھی حکومت تھی اس کی وجہ سے مست ہو گئے تھے کھا کھا کے یہ بھی مست ہو گئے ہیں ان کی مستی بھی ہم نے نکالی ان کی مستی بھی نکلے گی ذرا مضمون سمجھتے جائیے اور ان سے پہلے جو نافرمان تھے ذرا تول کر دیکھو ان کے پاس زیادہ پیسے تھے کہ ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں فرمایا ان کے پاس تو ان سے کئی کئی گنا زیادہ تھے ابھی قوم سبا کا تذکرہ نہیں ہوا کتنا مال تھا ان کے پاس مکہ تو غیر زرع ہے جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا اور ان کے ہاں کئی کئی سو کلومیٹر تک کے باغ ہیں اور باغ بھی کیسے دنیا بھر کی چیزیں ان میں بہترین قسم کے میوے یہ اتنا کچھ ان کے پاس تھا لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو وہ مقابلہ کر سکے نہیں کر سکے مکہ والو تم بھی نہیں کر سکو گے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھوٹ سمجھا تھا اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کس کو جھٹلایا تھا اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا اللہ کی کتاب کو جھوٹ سمجھا تھا قیامت کو جھوٹ سمجھا تھا آخرت کو جھوٹ سمجھا تھا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھوٹ سمجھا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَهُمْ حالانکہ یہ پہنچے نہیں ہیں معشار ما آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا تھا اس کے دسویں کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں اس کے دسویں کو بھی نہیں پہنچے ہیں اس کی خود تفسیر فرمائی حدیث میں جز من الشارہ معشار کس کو کہتے ہیں کہا دسویں کا ایک حصہ تو دسویں کے کتنے حصے ہوتے ہیں دس تو ایک حصہ کتنا ہے اس کو ہم دسواں کہتے ہیں جو مال و دولت ہم نے ان کو دیا تھا وما بلغو اور یہ نہیں پہنچے میں اشارہ اس کے دسویں کو ما آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا فَقَذَّبُوا رُسِلِ انہوں نے میرے رسولوں کو جھوٹا کہا فکئی فقان نکیری تو کیسا تھا میرا عذاب جو ان پر نازل ہوا ذرا تاریخ کے ولد پلٹ کر کے دیکھو کس طرح کا عذاب آیا قوم سبا پر کس طرح کا عذاب آیا قوم عاد پر قوم سمود پر جس طرح ان پر عذاب آیا تھا ان پر بھی آ سکتا ہے سورت مکمل ہونے لگی اور پوری سورت کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہے اے مکہ والو اے عرب والو اے ساری دنیا کے لوگ ہو کچھ نہیں سمجھتے کبھی تو تھوڑا سا وقت نکالو اور اس قرآن کو اٹھاؤ اور پھر اس پر غور کرو ایک ایک بیٹھ کر کے غور کرو اور ایک ایک سوچتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو دو دو بیٹھو کبھی آدمی کوئی رائے پاس کرنے میں اکیلا پریشان ہوتا ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا اچھا تو دوستوں کو بلاتا ہے یار آپ آپ لوگ بھی مشورہ دو مجھے سب مل کر مشورہ کرتے تو پھر ایک رائے پاس ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے تم سے ایک آخری بات کہتا ہوں تم سب غور کرو اس قرآن پر اکیلے اکیلے بیٹھ کر غور کرو یا تنہا تنہا یا مل کر کے جماعت میں غور کرو جب بھی غور کرو گے نتیجہ یہی نکلے گا کہ تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں اور یہ قرآن کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے وہ تمہارے خیر خواہ ہیں اور یہ تمہارے مالک کا کلام ہی ہے دوسرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا قل آپ فرما دیجئے انما اعزکم بواحدہ بے شک میں تم کو اعزکم نصیحت کرتا ہوں واحدہ ایک ہی میری ایک آخری گزارش میری ایک آخری نصیحت سنو ایک بات مان لو میری ایک بات انت کو للہ کہ اٹھو تم اللہ کے لیے اٹھو کے مطلب یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے یعنی یہ کام انجام دو وہ انت کو للہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے لیے مسنا دو دو و فرادا اور اکیلے اکیلے ثم تتفکروا پھر تم غور و فکر کرو اور ظاہر ہے کہ غور و فکر کس پر کرنا ہے قرآن پاک کے اوپر اور جب بھی غور و فکر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا نہیں ہے تمہارے ساتھی کے ساتھ کسی قسم کی دیوانگی جب بھی غور کرو گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساتھی دیوانہ نہیں دیوانہ آدمی پاگل آدمی اپنے آپ کو کتنا چھپائے مگر چھپ نہیں سکتا ہے سو رہے ہیں لوگ کہ جاگ رہے ہیں اچھا دیوانہ اپنے آپ کو کتنا چھپائے مگر چھپ نہیں سکتا ہے ایک آدمی تشریف لے گیا ہمارے پڑوس کا پاگل خانے کا معائنہ کرنے کے لیے تو ایک قیدی سے ملاقات کی وہ بند تھے تو اس نے بڑی زبردست باتیں کی بہت لائق فائق باتیں یہ حیران ہو گیا اس نے اپنے سیکٹری کو بلایا اس کو کس نے اندر رکھا ہے اس کو پاگل کہتے ہوئے تو اتنا پڑھا لکھا عقل مند آدمی اور اس نے بتایا وہ تو کسی بڑے ادارے کا سربراہ حضرت یہ پاگل ہیں کبھی کبھی ان کا پاگل ہونا ٹھیک ہوتا ہے کبھی پاگل ہو جاتے ہیں آپ ان کے چکروں میں مت پڑو لیکن اس میں ہمدردی آ گئی وہ اور نزدیک ہوا پاگل نے کہا حضرت جا رہے ہو کیا جا رہا ہوں کہا بات سنو اب قریب آیا لگا اس سے باتیں کرنے تو کیا کر لیا باتیں کرتے کرتے اس نے کہا اچھا پھر جائیے اس نے ہاتھ بڑھایا جنگلے سے اندر اس نے ہاتھ پکڑ کے ایسے مروڑ دیا اس نے کہا سنائیے کیسا مزہ آ رہا ہے پاگل اب اس کو کہتے ہیں چھوڑ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا تو بتا پاگل میں ہوں کہ تو پاگل ہے اس نے کہا کہ بھائی بند تو آپ ہی اچھا تو اور بیٹھا کہتے میں پاگل ہوں <laughs> کہا تو پاگل ہے تو تجھے کیوں وزیر بنایا عقل مند نہیں ملے تھے پورے ملک میں مر گئے تھے سارے اب اس نے کہا نہیں عقل مند <laughs> نہ ادھر چھوڑتا نہ ادھر چھوڑتا <laughs> اس نے کہا عقل مند ہو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے پاگل کا پاگل پنا کبھی چھپا ہوا رہتا نہیں ہے وہ انسان ہوں غور تو کرو اس قرآن کو اور یہ بات یونس میں بھی تھی قرآن کریم کیا گلا کر رہا تھا شکوا لوگوں سے یہ نہیں ہے کہ قرآن کو مانا کیوں نہیں شکوا یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا کیوں نہیں ہے کہا وَقَذَّبُوا بِهِ وَلَمْ يُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا انہوں نے انکار کر دیا جبکہ اس کو علم کے احاطے میں نہیں لائے تھے اس کو پورے طور پر پڑھتے سمجھتے غور کرتے اور پوری دنیا کے جتنے نافرمان ہیں ان سے پوچھو قرآن سچا کہ جھوٹا کہیں گے جھوٹا ایسے کہے گا جیسے کہ مطلب ساری زندگی اسی پر پی ایچ ڈی ہوتی رہی حضرت کی تو پوچھو پڑھا تو نہیں کبھی کہتے پڑھا وڑا میں نے نہیں ہے اٹھو ایک ایک اٹھو دو دو اٹھو اور پھر تم مت تفک تفق کرو پھر غور و فکر کرو من جنہ نہیں ہے تمہارے ساتھی کے ساتھ کسی قسم کا پاگل پنا اور یہ قرآن کوئی پاگل کی بڑھ نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے ان ہوا اللہ نذیر لکم نہیں ہے وہ تمہارے لیے مگر آگاہ کرنے والے ہیں تمہارے خیر بین یدی عذاب شدید سخت عذاب کے آگے ما من فہو لکم آپ فرما دیجیے ما سال تو کم اب تم یہ بات نہیں مانتے ہو آج بھی بے شمار لوگ نہیں مانتے قرآن پاک کو آپ ان سے پوچھو اگر تم مان لو گے تو کیا تمہیں پیسے دینے پڑیں گے کو خرچہ دینا پڑتا ہے کہ جو کلمہ پڑتا ہے اس کو کتنا ٹیکس دینا ہے ہاں جی اتنے پیسے دینے پڑیں گے بغیر اس کے نہیں ہے ایسے بےمان بھی ویسے ان کے پاس کوئی جاتا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں پہلے بتاؤ پیسے کتنے دو گے ایسے بےمان بھی ہیں لیکن انبیاء کرام کا مشن کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اجر نہیں اور دنیا میں ہمیشہ یہی رہے گا اکتا دکا اس طرح کے بےمان ہوں گے ورنہ کلمہ پڑھنے کے اوپر ایسا کبھی نہیں سنیں گے آپ کہ کوئی آدمی ٹیکس لیتا ہوں کہ اتنے پیسے دو تب کلمہ پڑھوں گا علما سہل کو کم آپ فرمائے دیجیے جو میں نے تم سے مانگا من آج مزدوری میں سے بدلے میں سے فہوالا لکم وہ تمہارے لیے ہے اگر تم نے کچھ مجھے مزدوری دینی تھی اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے چلو جو مجھے وہ تم ہی رکھو مگر کلمہ تو پڑھو ان اجری الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے وہ کل شیء شہید اور وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب آپ فرما دیجئے ان ربی یقذف بالحق بے شک میرا رب یقذف لفظ معنی پھینکتا ہے بالحق حق کو پھینکتا ہے مطلب اس کا کیا ہے اس کی تفسیر دو طرح کی گئی بڑوں سے ہی دو طرح تفسیر ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر یکذف سے مراد ہے وہی بھیجنا آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو پھینکتا ہے یعنی وہی کو بھیجتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے اللہ وہ غیبوں کو جاننے والا ہے اور دوسرا ترجمہ وہ جو سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں کیا پڑھا شاید ذہن میں ہوگا کہ ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں اور باطل کا پھر حق بھیجا نکالتا ہے اس کا سر پھوڑتا ہے فید مب تو یہ پھر اشارہ ہے کہ اب نمبر آ گیا ہے حق اور باطل کے ٹکرانے کا اور جب یہ ٹکرائیں گے تو حق باطل کا سر پھوڑ دے گا قل ان ربی آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب یقذب بالحق وہ پٹکتا ہے حق کو باطل کے اوپر تو باطل چھپا ہوا ہوگا پھر تو پھر کیا ہوتا ہے پھر باطل نیز تو نابود ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے یہ چار دن اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ورنہ دو چار ٹکرے لگی ایک بدر میں ایک عہد میں ایک خندق میں اور پھر فتح مکہ کے موقع پر کہاں گیا باطل کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا مٹ گیا دنیا سے ایسا گیا جیسے گدے کے سر سے سینگ جاء الحق آپ فرما دیجئے حق آ چکا ہے یہ لفظ بتاتا ہے کہ دوسری تفسیر سے زیادہ ملتی ہے یہ بات حق کے حق کو پٹکتا ہے باطل پر سچ کو پٹکتا ہے جھوٹ پر اور پھر جھوٹ کا بھیجا نکال دیتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اب پٹکنے کا نمبر آ چکا ہے وما یعید اور رہی بات کہ تمہارا باطل کیا کرے گا باطل نہ پہلے کچھ کر سکا نہ بعد میں کچھ کرے گا اس بات کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وما الباطل اور باطل نہ پہلے پیدا کرتا ہے وما یعید اور باطل نہ بعد میں کچھ پیدا کرتا ہے اور بعض لوگوں نے باطل ترجمہ کیا شیطان کا کہ یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے لیکن وہ بعید بات ہے جاء الحق آپ فرمائیے حق آ چکا اب حق کا نمبر آ گیا کہ اس کو باطل کے سر پر مارے اور باطل کا بھیجا پھٹ جائے اور پھٹ جائے گا اور تم کو نہیں ہمارے بھی تو تین سو ساٹھ سو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں اور پانچ بڑے تو الگ ہیں موجود وما یوب دول باطل وما یعید باطل نہ پہلے کچھ کر سکا نہ بعد میں کچھ کر سکے گا جب حق کے مقابلے میں آتا ہے باطل کچھ نہیں کر سکتا ہے باطل کی طاقت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک حق کے مقابلے میں نہیں آتا جب حق کے مقابلے میں آئے تو باطل کچھ کر سکتے قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب یہ جو کھری کھری باتیں سنائی گئی ان کو ہیں جس کو کیا کہتے ہیں ٹکا کر توحید سنائی گئی تو وہ بے بس ہو گئے لاجواب کوئی جواب نہیں اس کا بنتا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑا نوز باللہ آپ صحابی ہو گئے اور آپ باپ دادا کے دین سے پھرنے کی وجہ سے نوز باللہ آپ گمراہ ہو چکے ہو پرانے پاک اس کا بھی جواب دیتا ہے فرمایا فرض کرو مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر میں نوز باللہ تمہارے کہنے کے مطابق پھسل چکا ہوں تو میرے پھسلنے کا مجھے ہی تو نقصان ہوگا لیکن اگر میں حق کے اوپر ہوں اور یقیناً میں حق کے اوپر ہوں تو پھر اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوں جو اللہ نے میرے پاس بھیجی ہے قل ان بلل تو فرمائیے اگر میں پھسلوں فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي تو بے شک میں پھسلوں گا نفسی اپنی ذات کے خلاف اگرچہ یہ ناممکن ہے اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ ناممکن ہے وہی نہیں اور اگر میں ہدایت اختیار کروں گا فَبِمَا تو اس کی وجہ سے جو وہی کرتا ہے میری جان میرا رب ان سمی قریب بے شک وہ سننے والا بہت قریب ہے ہاں، یہ قریب بھی ایک خاص مفہوم کے لیے ہے کیوں سمجھا گیا کہ اللہ دور ہے تو اس کو کیسے ہم پکارے اللہ کہاں سنے گا فرمایا سمیع سنتا بھی ہے قریب قریب بھی ہے تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور قریب بھی ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُ فَلَا فُوْتَهُمْ وَأُخِذُوا مِن مَقَانٍ قَرِيبٍ آخرت کے تصور پیش کر کے صورت ختم کی جا رہی ہے ابھی تو کہتے ہیں کہ جناب ہیں آپ پھسل گئے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا فرمایا کاش کہ وہ منظر دیکھتے آپ قیامت کا کون سا منظر فرمایا جب جہنم کے قریب ان کو لایا جائے گا اور جہنم کو بھڑکتا ہوا مجرم دیکھے گا تو مجرم کیا کرے گا بھاگے گا لیکن بھاگ سکے گا نہیں موقع دیا جائے گا اس کو تھوڑے بھاگنے کا کیا ارمان نکال لیں لیکن بھاگ نہیں سکے گا تو دو چار قدم دور گیا پکڑا فرشتے نے وہ ادھر چل تیرا ادھر مقام نہیں ادھر ہے ولو ترا کاش کہ آپ اس منظر کو دیکھتے اگر آپ اس منظر کو دیکھتے نہ فضی اچھا تو آپ کو گھبرا جاتے ادھر فضی جب وہ گھبرا جائیں گے فلاں فوتا تو نہیں ہے چھوٹنا چھوٹ جانا مطلب بھاگ جانا ممکن نہیں ہوگا بھاگنے کی کوشش کریں گے مگر ممکن نہیں ہوگا کیسے وہ اخذو اور وہ پکڑ لیے جائیں گے من مکان قریب قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے تھوڑا بھاگے ادھر ہی پکڑا فرشتوں نے چل ادھر تیرا مقام یہاں ہے وفاد آمنا به اور جیسا پکڑا فرشتوں نے کہنے لگے پکے ایمان لے آئے بالکل پکے مسلمان فرمایا اسلام لانے اور ایمان قبول کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے وہ جگہ دنیا میں چھوٹ گئی اب یہاں سے کہاں ایمان قبول کرے گا ایمان رہ گیا دنیا میں اور تو گیا آخرت میں تو آخرت سے دنیا والا ایمان کیسے لائے گا وہ لَهُمُ تناوش اور کیسے ہوگا ان کے لیے اتنے دور سے حاصل کرنا التناوش حاصل کرنا مکان بعید دور کی جگہ سے اب یہ دیکھیے وہ اوپر لائٹ ہے تو یوں ہی کوئی ہاتھ مارتا رہے پہنچا اب پہنچا یا کوئی چاند کی طرف ہاتھ مارتا رہے کہ میں چاند پر چڑھوں گا تو اس کے ہاتھ مارنے سے کوئی فائدہ ہوگا کوئی کہہ نہیں میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا چڑھ سکتا ہے نہیں چڑھ سکتا ہے جو آخرت میں کہہ رہا میں ایمان قبول کروں گا تو ایمان قبول کرنے کی جگہ تو دنیا تھی اب یہاں پر ہاتھ مارنے سے کوئی فائدہ ہوگا ایمان آئے گا اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا وقت من قبل حالانکہ اس سے پہلے تو تم انکار کرتے تھے انکار کر چکے وہ اور تم اندھیرے میں ہانکتے رہتے تھے وہ اور وہ وقت كفروا اور یقینا انہوں نے انکار کیا تب ہی اس کا من قبل اس سے پہلے وہ اور وہ پھینکتے تھے بل اندھیرے میں اندھیرے میں کیا مطلب ایسے ہی بیٹھ کر کے کہتے تھے ویسے ہمارا تو خیال یہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں یہ دنیا ایسی رہے گی اچھا اگر آ بھی گئی تو مر جائیں گے ختم ہو کے دوبارہ کوئی نہیں زندہ ہوگا اچھا اگر زندہ ہو بھی گئے اللہ کی عدالت میں پیش بھی ہوئے تو جنت تو ہمیں کو ملے گی کہا کہا کیوں جو خدا اتنا مہربان ہے کہ دنیا میں اس نے ہم پر اتنے کرم کیے مر کر بھی ہمیں ملے گی وہ یاد ہے میں نے سنا تھا دنیا بھی کیا کہتے ہیں جڑا اتنے کوڑا وہ مکے بچ بھی کوڑا ہیں کہ جس کو یہاں کچھ نہ ملے اس کو وہاں بھی کچھ نہیں ملتا ہے یہ سوچ تھی مکہ بابو کی بھی کہ اگر مر کے زندہ بھی ہو گئے اور وہاں بھی ہمارے مزے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کلیف ہونا اور وہ ہانکتے تھے پھینکتے تھے بل بھی اندھیرے میں دور کی جگہ سے وہی نا بہن ہوں وہ اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان وہ بینائش تہور اور ان چیزوں کے درمیان جن کو وہ چاہیں گے کیا چاہیں گے وہ چاہتے ہیں ایمان قبول کر لیں وہ چاہتے ہیں ہم بھی جنت میں چلے جائیں وہ چاہتے ہیں ہم بھی مزے ماریں مگر ان کے بیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی اب نہ ایمان نصیب ہوگا نہ ان کی خواہشیں پوری ہوں گی نہ ان کو جنت ملے گی کیسے کما فعل اشیاعہم جیسا کہ کیا گیا تھا ان جیسے لوگوں کے ساتھ میں قبل اس سے پہلے انہم کانو فی شک مریب بے شک وہ ایسے شک میں تھے مریب جو شک تردد میں ڈالنے والا تھا پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا صدق اللہ مولانا العظیم کیا انداز سور سبا کا بات اٹھائی کہاں سے بیچ میں دو رکو کیسے آئے اور پھر اس کے بعد یہ کس طرح سمجھانے کا انداز اور میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں کو اکٹھے لے کر ایک طرف توحید ایک طرف رسالت اور ایک طرف آخرت کس زوردار انداز سے سمجھایا گیا سورت مکمل ہوئی سور فاتر شروع ہوتی ہے پڑھے کہ تھک گئے اچھا میں ایسے ہی سوچتا ہوں لوگ تھک گئے ہیں اصل میں کچھ لوگ مراقبہ کرتے ہیں نا وہ نظر آتے میں سوچتا ہوں شاید باقی بھی ایسے ہوں گے <laughs> جی بوڑھے بوڑھے مراقبہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے سورت فاطر مکیہ سور فاطر مکی ہے وہی خم سوموار آیا اور اس کی پینتالیس آیتیں ہیں اس کی چون اس کی پینتالیس وہ خم س رکو آپ اور اس کے بھی پانچ رکو ہیں اور جہاں سے بات ختم ہوئی اس صورت میں کیونکہ انسانوں کو قرآن پڑھنا ہے وہیں سے بات شروع ہو جائے گی اگلی صورت میں یہ تو جوڑ ہوا دونوں کا بھی پڑھیں گے سورت کا مضمون کیا ہے اس سورت کا مضمون پچھلی والی سورت سے بالکل ملتا جلتا البتہ شروع سے ہی توحید کے انداز سمجھانے کا بہت سخت پچھلی صورت میں تو صرف سمجھایا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں نہ کوئی نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک اس صورت کی ابتدا ہی یہاں سے ہوئی فرمایا جس کے لئے پروردگار اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اس کے لئے کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کے لئے بند کر دے اس کے لئے کائنات مل کر کے کھول نہیں سکتی ہے اور اوپر والی صورت میں تذکرہ تھا فرشتوں کا لوگ فرشتوں کی کیا کرتے تھے پوجا کرتے تھے اور پروردگار نے فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا فرشتوں سے ہا اولا تم کانو یا بدون یہ آئے تمہارے عبادت کرنے والے دیکھو تو صحیح پہچانو ان کو تو وہ کہیں گے ہمارے مالک انت ولینا یونا تو ہمارا کار ساز ہے ان سے ہم کو کیا لینا دینا ہے یہ تو شیطان کے پجاری ہیں شیطان کے کہنے پر ہماری پوجا کرتے تھے اس صورت میں فرشتوں کے ذکر سے ہی بات شروع کی گئی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو اور فاطر کے معنی ایسا پیدا کرنا کہ جس کا پہلے سے کوئی سیمپل موجود نہ ہو کائنات کو اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی زمین کو بھی تو جب پیدا کیا اس وقت میں کیا کوئی سیمپل تھا کوئی سیمپل نہیں تھا کوئی نمونہ نہیں تھا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے السماوات جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور زمین کا پیدا کرنے والا وجاعل الملائکۃ رسولا اور فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا تم ان کو سمجھے کہ یہ معبود ہیں اللہ نے ان کو معبود نہیں بنایا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں بنایا رسولا یہ پیغام لے جانے والے بنائے کوئی پیغام لے جاتا ہے کوئی کسی کا کوئی کام ہے کسی کا کوئی کام الی اجن حتم مسنا و سلاح و الی اجن حتم پرو والا بنایا ان کو اور کتنے کتنے پر ہیں مسنا کسی کے دو دو و سلاسا اور کسی کے تین تین و ربا اور کسی کے چار چار اور حضرت جبراہیل علیہ السلام کے کتنے فرمایا میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ان کی اصلی شکل تو کتنے پر دیکھے سو پر دیکھے سو پر اللہ اکبر ان اللہ یزید فی الخلق ما یشاء اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کسی کو چار پر دیے اور کسی کو دیتے دیتے کتنے دے دیے چھ سو پر دی دیے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اس کی قدرت میں ہے کتنی اس کی قدرت میں ہے ما يفتح اللہ للناس من رحمہ فلا منسک لہا ما يفتح جس جو بھی کھول دے اللہ تعالیٰ للناس لوگوں کے لیے من رحمت اپنی مہربانی میں سے رحمت میں سے مطلب جو مہربانی کرنا چاہے اپنے بندوں پر اور جس مہربانی کا دروازہ کھول دے وہ بندوں کو دینا چاہتا ہے کسی کو مال دینا چاہتا ہے کسی کو دولت دینا چاہتا ہے کسی کو علم دینا چاہتا ہے کسی کو نیکی کی توفیق دینا چاہتا ہے جو دروازہ وہ کھولتے بندوں کے لیے فلاں ممسک لہا کوئی نہیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں اس دروازے اس رحمت کو روکنے والا اللہ اکبر لوگ ڈرتے ہیں فلانے کی نافرمانی ہو گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا کا دینا اللہ نے ہے جس کو دینا چاہے اس کے لیے کوئی روک نہیں سکتا کون اس کا دروازہ بند کر سکتا ہے اور اگر وہ نہ دینا چاہے وما یمسک اور جو دروازہ وہ بند کر دے رحمت کا جس رحمت کو وہ روک لے فلا مرسلا تو کوئی نہیں اس رحمت کو بھیجنے والا فلا مرسلا لہو من ممبادی تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھیجنے والا من ممبادی اس کے روکنے کے بعد جس کو دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اللہ علی ما آتائی کا اللہ کے حبیب نے دعا سکھائی اے پروردگار کوئی نہیں روک سکتا جس کو دے ولا موتی اور جو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ولا جد من کل جد اور تیرے مقابلے میں کسی مرتبے والے کو اس کا مرتبہ کام نہیں آتا وہ العزیز وہی تو غالب ہے الحکیم وہی تو حکمت والا ہے اس کے مقابلے میں کس کی بزرگی کس کو کام آ سکتی ہے یا ہنار اے ساری دنیا کے لوگوں اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر اس نے کی ہے اور یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نعمت یاد کریں اللہ نے بڑی مہربانی کی ہم کو پیمبر عطا کیے اللہ نے بڑی مہربانی کی ہم کو خیر امت میں پیدا کیا یہ مطلب نہیں ہے یاد کرنے کا مطلب اس کے تقاضے پر عمل کرو اس کا شکر ادا کرو اس کے احکام کو بجا لاؤ حل من خالق غیر اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا خالق پیدا کرنے والا یرزقکم جو تم کو روزی دے سکے من السما آسمان سے والارض اور زمین سے لا الہ الا ہو کوئی نہیں عبادت کے لائق ہو سوائے اس کے فانا تو فکون تو تم کدھر پھرے جا رہے ہو اور دوسرا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے ہے ہی نہیں کوئی خالق ہے کوئی بتاؤ کون ہے جو تم کو روزی دے وہیں تجزیبوں کا یہاں تک توحید اب رسالت وہیں تجزیبوں کا اور اگر آپ کو وہ جھٹلاتے ہیں تو یہ حیرت کی بات نہیں آپ صبر کیجئے فقط خزیبہ رسل رسول قبلک تو یقیناً جھٹلایا گیا پیمبروں کو آپ سے پہلے ای تجیبو کا اس کی جزا ہے فصبر تو آپ صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا آپ سے پہلے پیمبروں نے جن کو جھٹلایا گیا تھا وہی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لٹائے جاتے ہیں یا اے ساری دنیا کے لوگوں نواز اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے حق سچا وعدہ ہے قیامت آئے گی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا محشر کا میدان لگے گا عدالت میں فیصلہ ہوگا فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اب میں نے جو عرض کی تھی آپ سے کہ اس صورت کا انداز ذرا زوردار ہے کہ نہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو باللہ اللہ کے بارے میں الغرور وہ بڑا دھوکے باز کون ہے وہ دھوکے باز ابلیس ان الشیطان بے شک شیطان لکم عدو تمہارا دشمن ہے فتخذوه عدوا تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو انما يدعو حزبہ بے شک وہ بلاتا ہے اپنی پارٹی کو لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ تاکہ ہو جائے وہ بھڑکتے ہوئے عذاب والوں میں سے جہنم والوں میں شامل ہو جائے یہ عجیب قسم کا دوست ہے جس کو دوست بناتا ہے اسی کو لوٹتا ہے اسی کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے تم بھی اس کو دشمن سمجھو اس کے وسوسوں کی طرف دھیان نہ دو اس کے چکموں میں مت آؤ کون ہے جہنم میں جانے والے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے لہم مغفرت فرت کبیر ان کے لیے بخشش ہے واجر کبیر بہت بڑا اجر ہے قیامت آئے گی اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا دنیا کے چکموں میں پڑھ کر بھی دھوکہ نہیں کھانا اور شیطان کے فریب میں پڑھ کر بھی دھوکا نہیں کھانا شیطان کیسے دھوکا دیتا ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے شیطان کو دشمن سمجھو یہ وہ تمہارا دشمن ہے مگر نظر تو آتا ہی نہیں بدبخت ہم اس کو کیسے دشمن سمجھیں فرمایا اس کے کام ہیں ان سے وہ پہچانا جاتا ہے کیا کام ہے اس کے افمن زین له سو عملی فرآہ حسنا افمن تو کیا وہ آدمی زین خوبصورت بنایا گیا لہو اس کے لیے سو عملی اس کے عمل کی برائی کو فرآہ حسنا پھر وہ برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے یہ کام کرتا ہے شیطان شیطان کیا کرتا ہے گندے کاموں کو اچھا بناتا ہے اور آپ دیکھ لیجئے جب کوئی آدمی گندا کام کرے گا اچانک غصہ آیا اس سے مرڈر ہو گیا ہیں حالانکہ سمجھ رہا ہے اب میں جیل میں جاؤں گا پھانسی بھی لگ سکتی ہے بڑا گندا کام میں نے کیا مگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو شیطان کہے گا ٹھیک کیا مزہ چکھایا نا اس کو ایک اور لاپ لگاتا ہوں کیا مزہ آیا ہیں اور کرے گا کبھی چوری کرے گا اب چوری کتنا گندا کام ہے لیکن پھر اپنے آپ کو سمجھائے گا چوری کی ہے نا یہ بڑے بدماش لوگ تھے انہوں نے رشوت سے مال کمایا تھا چوری کرتے تھے یہ میں نے بھی چوری کی ان کے ہاں، کون سا جرم کیا ہے اور کوئی جرم کرے گا پھر ویسی باتیں کرے گا یہ گندے کاموں کو خوبصورت بنا کر دکھانا یہ کام ہے شیطان کا اسی کو کہتے ہیں وسوسہ عجیب قسم کے چکمے دیتا رہتا ہے بندے کو رشوت کھاتا ہے انسان اس کو سمجھاتا رہتا ہے تو نے رشوت کھائی ہے اپنا حق کھایا نا کام کیا نا کوئی فری میں کیا ہے اپنے بچوں کا پیٹ تھوڑا کاٹنا ان کے لیے اچھا کام کیا تو یہ کام کراتا ہے شیطان آئے ہائے ہائے فعین اللہ شاہ تو بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے شاہ اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے جب شیطان برے کاموں کو اچھا کر کے دکھائے اور پھر پروردگار کی طرف سے مہر لگ جائے اور پھر میرے محبوب آپ بھی سمجھائیں اور ان کو ایمان نصیب نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے اس لیے آپ اتنے غمگین نہ ہوں اور وہ آئے تھے آگے کہ اللہ اکبر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات میرے محبوب تذهب چلی نہ جائے کہیں تیری جان علیہم ان پر حسرات افسوس کرتے ہوئے اللہ اکبر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی گمراہی پر کتنا دکھ تھا ایک بزرگ سے ہم ملنے گئے ہمارا ایک ساتھی تھا تو بات چلی بھائی آپ کس ڈپارٹمنٹ میں دونوں بات ہے فلان ڈپارٹمنٹ میں بڑا افسر ہوں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ماتحت کافی لوگ ہوں گے تو انہوں نے کہا بہت ہیں کہا ایمان والے بھی غیر کہا ایمان والے بھی غیر ایمان والے بھی تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم غیر ایمان والوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا کرو کہ بھئی تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے ان کو سمجھایا کرو تو یہ ہمارا ساتھی بولا تو یہ کیا کہنے لگا بڑا افسر ہے میرا بڑا اچھا دوست کہتا ہاں میں کہتا رہتا ہوں بدماش ہو جہنم میں چلے جاؤ گے انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ سمجھانے کا طریقہ ہے آپ کا آپ کا بیٹا جا رہا ہو تندور میں گرنے کے لیے تو آپ کیا کرو گے آدمی پاگل ہو جاتا ہے چھانگ مارے گا بہت اونچائی سے نیچے چھانگ مارے گا بیٹے کو پکڑو کسی طرح یہ بےچارا تندور میں چلا جائے گا تیرے سامنے ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے اور تجھے پتا ہے کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے اور تو اس کو ایسے سمجھاتا ہے چلتے وہ بدماش چلے جائے گا جہنم میں وہ آ جا یہ طریقہ ہے سمجھانے کا تو انہوں نے کہا کہ کیسے سمجھاؤں پھر اس پر یہی پڑھا فرمایا ایسے سمجھاؤ اللہ کے حبیب کتنا تڑپتے تھے اللہ کہتا ہے میرے محبوب تیری جان نہ نکل جائے کہیں افسوس کرتے کرتے بلا تذہب تو چلی نہ جائے کہیں نفس کا تیری جان علیہم ان پر حسرات افسوس کرتے کرتے ان اللہ علیم بما یصنعون وہ جو کچھ کاریگریاں کرتے ہیں اللہ جانتا ہے اللہ الذي ارسل الرياح اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہواؤں کو فتصير صحابہ اٹھاتی ہیں وہ بادلوں کو فسقناه تو ہم ہانکتے ہیں ان بادلوں کو الى بلد مردہ شہر کی فاحيينا به الارض تو ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو بارش کے ذریعے سے بعد موتها مرنے کے بعد آیا سمجھ میں کہاں آ گیا کہ زمین مر چکی ہو اس کے اوپر بارش کے چند خطرے پڑے زمین زندہ ہو گئی کذالک النشور اسی طرح مردوں کا ہے دوبارہ زندہ ہونا اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ اسی طرح دوبارہ زندہ کیا جانا ہے جس طرح مردہ زمین کو وہ زندہ کر سکتا ہے مرنے کے بعد اس کو زندہ کرنا یہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یرید العزہ فللہ العزت جميعا اصل بات کیا ہے منافق یہودیوں سے دوستی لگاتا ہے مشرقوں سے دوستی لگاتا ہے چاہتا کیا عزت چاہتا ہے اور دنیا میں جو مشرق شرک کرتا ہے وہ بھی کیا چاہتا ہے دنیا دنیا دنیا اسی کے لیے کبھی یہاں شرک کرتا ہے کبھی وہاں ماتھا ٹیکتا ہے کبھی وہاں ماتھا ٹیکتا ہے من کان یرید یوری جو کوئی چاہتا ہو عزت فللہ العزت جميعا تو اللہ ہی کے لیے عزت ہے ساری کی ساری چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے عزت چاہی انہی کو ملی اور مکہ کے سب ناکام ہو گئے سب ذلیل ہو گئے جس جس کو اس کا دین اس کا دین نہیں نصیب ہوا وہ ذلیل ہو کر کے رہا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح الرف اس آیت کی بھی بڑی مشکل تفسیر اور کئی تفسیریں لیکن ظاہر ہے قرآن تو سب کو سمجھانے کے لیے آیا سب کے لیے آیا تو موٹی بات جو سب کو سمجھ میں آئے الیہ یسعد الکلم الطیب عزت اللہ کے ہاں سے ملتی ہے اور اللہ کے ہاں سے کیسے عزت ملتی ہے پاک عقیدوں پر عزت ملتی ہے صاف ستھری سوچوں پر عزت ملتی ہے اور جب پاک اور صاف سوچ ہوتی ہے اس کے اوپر دنیا میں بھی عزت ملے گی آخرت میں اصل عزت ملے گی کوئی کہے کہ سوچ تو میری بڑی پاک ہے صاف ہے سچی ہے سچی مقدس ہے لیکن اللہ کو پتہ چل جائے گا عدالک و الطیب اسی کی طرف چڑھ کر کے جاتی ہیں پاک باتیں اور پاک باتوں سے مراد پاک عقیدے پاک سوچے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں حاجت روا مشکل کشا تنہا وہ ہے کوئی اس کے سوا لائق عبادت نہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیمبر ہیں وہ آخری پیمبر ہیں ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا ہے قرآن اس کی سچی کتاب ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا قیامت تک یہ ہیں الکلم الطیب والعمل الصالح یل اور نیک عمل اس لیے کرتا آدمی جب سوچ پکی ہوگی اب نیک عمل کی کیا ضرورت ہے تو والعمل الصالح الطالف اور نیک عمل اس کو اور اونچا کرتا ہے نیک عمل اس اچھی سوچ کو کیا کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے اور بڑھاتا ہے یا یہ ہے کہ اس کی ضمیر الٹی تو نیک باتیں وہ پاک باتیں ہی عمل صالح کو اونچا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں ورنہ نیکیاں کرتا ہے انسان لیکن جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا تو نیکیاں بھی ہبا ام منصورہ کسی کام کی نہیں ہوتی وہ بھی دنیا میں فنا ہو جاتی ہیں آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا والذین یمکرون السیئات اور وہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں بری بری چالیں لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے وہ مکرولہ عبور اور ان کی تدبیریں وہی برباد ہو جائیں گی جتنی چالیں چلیں جتنی محنت کریں ان کی محنتیں ناکام ہوں گی عزت ایمان والوں کو ملے گی اور ایمان والوں کو ہی عزت ملے گی یہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے اور ان کی بڑی بڑی چالیں بڑی بڑی تدبیریں مکرو ہو یا بور اور ان کی تدبیریں ہی برباد ہوں گی ہلاک ہوں گی واللہ خلقکم من تراب اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے ثم من نطفہ پھر نطفہ سے ثم جعلکم ازواجا پھر بنایا تمہارے جوڑے وما تحمل من انسا اور نہیں حاملہ ہوتی ہے کوئی مونس چیز ولا تزعو اور نہیں جنتی ہے وہ الا بعلم ہی مگر اس کی اس کے علم کے ساتھ پیدا اللہ کرتا ہے اور ایک ایک چیز کو وہی جانتا ہے اور یہاں تک کہ دنیا بھر کے اندر کتنی مونس چیزیں ہیں کتنی مونس وہ دنیا بھر کی مونسیں جب بھی ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ کب گھٹتا ہے کب بڑھتا ہے کس طرح اس کو پیدا ہونا ہے ولا تضاؤ اور نہیں وہ وضع کرتی ہیں حمل کو جنتی اللہ بھی علمی مگر اس کے علم کے ساتھ کتنا بڑا عالم وما يعمر من معمر اور نہیں لمبی عمر دی جاتی ہے من معمر کسی لمبی عمر والے کو ولا ينقص اور نہیں کم کی جاتی ہے من اس کی عمر میں سے الا فی کتاب مگر کتاب کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہے یہ آیت بھی ذرا مشکل عمر تو متعین ہے تو کسی کو لمبی عمر دی جائے اور کسی کو کم عمر دی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی عمر گھٹ تو نہیں سکتی جتنی ہے وہ اتنی رہتی ہے ایک مطلب تو یہ کہ کسی کی عمر میں برکت ہوتی ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب میں اور ایک یہ کہ کسی کی عمر میں بے برکتی ہوتی ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب میں اور دوسرا معنی یہ بھی کہ کسی کی عمر پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نیک عمل کرے گا تو عمر بڑھے گی اور اگر نہیں کرے گا تو عمر گھٹے گی یہ بھی پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نظار کا اللہ یسیر یہ سب کچھ کرنا اللہ پر آسان ہے اس کو بھی سمجھیں یہ سارا ریکارڈ بنا کر اللہ کے لیے آسان ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی جو لوہے محفوظ کا علم ہے جو اس میں محفوظ کیا گیا ہے اس علم کی بھی اللہ کے علم سے کوئی نسبت نہیں ہے اللہ کا علم سمندر ہے اور اس کے اندر قطرہ ہے یہ ایک مثال سے سمجھ سکتا ہے انسان کیوں اس کتاب کے اندر ریکارڈ لکھا گیا ہے جب سے کائنات بنی اور جب تک کائنات رہے گی اللہ تو اس سے پہلے بھی ہے اللہ تو اس کے بعد بھی ہے اس کا علم ازلی ہے ابدی ہے ان نظالی کا یہ سارا ریکارڈ بنا کر رکھنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وما يستوي البحران اور نہیں ہے برابر دو دریا هذا عذب فرات سائغ شراب ہاذ عذب یہ میٹھا ہے فرات پیاس بجھانے والا ہے سائغ گھٹ گھٹ اترنے والا ہے شراب ہو اس کا پینا وہ ملح اجاج اور یہ دریا نمکین ہے کڑوا ہے میں عرض کر چکا کہ یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے دو دریا بہاتا ہے ایک میٹھا ہوتا ہے ایک کڑوا ہوتا ہے لیکن دونوں آپس میں نہیں ملتے اب تو تحقیق کرنے والے اس سے بھی آگے پہنچے کہ سمندر کی طے میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں میٹھا پانی نکلتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے کسی کو وہاں میٹھا نکلتا رہتا ہے اور سمندر کے اوپر کڑوا ہے لیکن یہ میٹھا اور کڑوا بھی آپس میں نہیں ملتا ہے بینہما نہما ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ رہتی ہے اور دوسرا میٹھے اور کڑوے کا میں نے وہ بھی عرض کیا تھا کہ جتنے بھی میٹھے دریا ہیں وہ کہاں سے آئے بولو سمندر سے اور سمندر میں پانی کہاں سے جا رہا ہے میٹھے دریاؤں سے ایسے چکر کاٹ رہا ہے پانی مگر عجیب اس کی حکمت ہے اس دنیا میں آتا ہے تو میٹھا سمندر میں جاتا ہے تو کڑوا اس کے میٹھے سے وہ کڑوا نہیں ہوتا اور اس کے کڑوے سے یہ میٹھا نہیں ہوتا وَمِن لَحْمًا طَرِيًّا اور ہر کسی سے تم کھاتے ہو لحمن پرین تازہ تازہ گوشت میٹھے میں سے بھی تازہ اور کڑوے میں سے بھی تازہ سمندر سے بھی مچھلی نکلتی ہیں اور ان دریاؤں سے بھی نکلتی ہیں وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور نکالتے ہو تم وہ زیور تَلْبَسُونَهَا جس کو تم پہنتے ہو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ میٹھے دریا سے تو زیور نہیں نکلتا ہے زیور تو کڑوے دریا سے نکلتا ہے لیکن جواب دیا گیا کہ نہیں میٹھے سے بھی نکلتا ہے بہت سارے دریا ہیں جن سے نکلتے ہیں ہیرے اور موتی اور جواہرات بہت سارے پتھر ہیں ان میں جن میں سے ہیرے نکلتے ہیں وہ ترل فل ہی اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو دریاؤں میں باخر اس حال میں کہ وہ پھاڑ رہی ہوتی ہیں پانی کو لِتَبْتَغُوا مِن فضلی تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو یہ سب کون کر رہا ہے اللہ یولی جل داخل کرتا ہے رات کو فی نہاری دن میں وہ یو جل نہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی پھر لئی رات میں وہ سخر والقمر قمر اور سورج کو کام میں لگا دیا اس نے اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا کل یجری ہر کوئی دوڑتا ہے اجل مسمہ ایک متعین مقدار کو پوری کرنے کے لیے سوتے کو بھی جگاؤ ذہن سویا ہوا ہے بیچ بیچ میں بالکل لگتا ہے یخ بختہ پیچھے سے پھر مضمون کو دہراؤ پیدا کس نے کیا اللہ نے جوڑے کس نے بنائے اللہ نے اور پوری کائنات کا نظام کس نے سنبھالا اللہ نے اس کا ریکارڈ بنا کر کس نے رکھا اللہ نے دو دریا کس نے بہائے اللہ نے اس میں سے تازہ تازہ گوشت مچھلیاں کس نے پیدا کی اللہ نے زیور کس نے نکالا اللہ نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون داخل کرتا ہے سورج اور چاند کو کون چلاتا ہے سارے کام کون کر رہا ہے اللہ اور جب یہاں تک پہنچا یہ سارا کام اللہ کر رہا ہے تو اب ایسا کہا کہ جیسے اللہ نظر آ رہا ذالکم اللہ ربکم وہ اللہ تمہارا رب ہے یہ جس کی یہ تعریفیں ہیں کس کو تم پوج رہے ہو کن بھول بھلائیوں میں لگ گئے ہو ذالکم اللہ وہ اللہ جس نے یہ کام کیے ہیں ربکم تمہارا رب ہے الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے والذین تدعون من ہی ما کو من کشمیر ولدین تد اور وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا ہائے ہائے اتنے بڑی قدرت کا مالک یہ اللہ کائنات کا مالک اللہ کائنات کا خالق اللہ اور تم اس کو چھوڑ کر جن کو پوجا کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو کس کے مالک ہے ما یم من نا قطمیر وہ تو کشمیر کے مالک بھی نہیں ہے اور کشمیر کس کو کہتے ہیں میں بتا چکا ایک ہے نقیر ایک ہے کشمیر اور ایک ہے فتیل بتایا تھا نا فتیل کس کو کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی میں آگے کی طرف جو دھاگا ہوتا ہے وہ ہے پتی اور اس کی پشت کے اوپر جو ذرا سا سوراخ ہوتا ہے وہ ہے نقیز اس کے لیے بھی اور اس کے اوپر جو آپ کھجور کھا لیتے ہو تو گٹھلی ذرا سوکھتی ہے تو اس کے اوپر سے ایک کفن سا اترتا ہے ایک پتلا سا کپڑا سا اترتا ہے سفید سا یہ ہے کشمیر اللہ اکبر اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو پکارو کسی ہستی کو بھی پکارو وہ سارے کے سارے مل کر کے کھجور کی جلی کے مالک بھی نہیں ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر تم ان کو پکار رہے ہو وما یملکون من قطمیر اور والذین تدعون اور جن کو تم پکارتے ہو اور مخاطب کون ہے مکہ والے مخاطب ہے ساری دنیا دنیا کس کو پکار رہی ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی حضرت حضیر علیہ السلام کو مکہ کے مشرق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور سارے فرشتوں کو ان سب کو ملا کر کے کہتا ہے وما والذین تدعون من دونہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا ما یملکون من قطمیر وہ وہ تو کھجور کی چھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ان لا يسمعوا اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے ولو سمعوا اور اگر وہ سن بھی لیں گے مستجابوا لكم تو وہ تم کو جواب نہیں دے سکتے ہیں ويوم القيامه اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کرنے کا وہ جگہ جگہ بزرگوں کو بتا دیا فرشتوں کو پوچھا تمہاری عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے نہیں نہیں شیطان کے پجاری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تم نے بتایا تھا کہا نہیں نہیں میں نے نہیں بتایا تھا سبحانک تیری ذات پاک ہے یہ تو میرے بعد شیطان کے بہکامے میں آ گئے وَيَوْمَ یومل يَكْفُرُونَ یکفر ہونا اور وہ ہستیاں قیامت کے دن انکار کر دیں گے شرکی تم تمہارے شرک کرنے کو وَلَا یو مِثْلُ کا اے خبیر قرآن پڑھنے والے نہیں بتا سکتا ہے تجھے کوئی یہ خبریں مثل خبیر خبر رکھنے والے کی طرح وہ مالک الملک بتا رہا ہے تجھے یہ راز کی باتیں کوئی بتائے گا تو تو صدیوں تک پڑا رہے گا پتھروں کے پیچھے سوچے گا اس پتھر سے نہیں ملا اگلے سے ملے گا اگلے سے نہیں ملا اگلے سے ملے گا شاید میرے پورے پوجنے میں کوئی کمی رہی شاید مجھے چڑھانے میں کوئی کمی رہی شاید چادریں چڑھانے میں اور ان کا طواف کرنے میں کوئی کمی رہی کہا تجھے کوئی نہیں بتاتا تھا یہ راز یہ راز تیرے مالک نے تجھے بتایا ولا یو کا اور نہیں خبر دے سکتا ہے تجھ کو مثل خبیر خبیر رکھ خبر رکھنے والے کی طرح صدق اللہ مولانا العظیم